لي صدري ويسر لي أمري ویسے عقدة من لساني کھو قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا قابل احترام صدر جلسہ معزز علماء کرام سامعین نظام اللہ تعالیٰ کا بے انتہا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے آج ہمیں یہاں اپنے دین اسلام کی نسبت سے جمع فرمایا اللہ تعالیٰ ہمارے جمع ہونے کو کہنے کو اور سننے کو قبول فرمائے دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے معذر صابین کرام آج یہ جلسہ جو منعقد کیا جا رہا ہے نہ تو میری زندگی کا یہ پہلا جلسہ ہے نہ تو یہ آپ کی زندگی کا پہلا جلسہ ہے دین کی باتیں میں سنتے رہتے ہیں میلاد کے جلسے میں سیرت پاک کے جلسے میں اصلاح معاشرہ کے جلسے میں شب برات میں تاخراتوں میں تفسیر کے عنوان سے حدیث کے عنوان سے وہ کون سا موقع ہے کہ علماء کرام نے اس موقع کو گنوایا ہو اور آپ تک دین کی بات نہ پہنچائی ہو مشرق سے مغرب سے شمال سے جنوب سے اوپر سے نیچے سے ہر میدان سے ہر عنوان سے علماء کرام آپ کو خطاب کرتے رہتے ہیں اور دین کی باتیں بتاتے رہتے ہیں حضرات اجالا آنے کے بعد اندھیرا چلے جانا چاہیے دوا کرنے کے بعد بیماری چلی جانی چاہیے سوکی زمین پر پانی ڈالنے کے بعد سوکھا پن چلا جانا چاہیے ہم کیا دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے سماج میں ہماری سوسائٹی میں ہمارے معاشرے میں جتنی آج بے دینی ہے اور جتنی آج اسلام سے دوری ہے اور جتنا مساجد سے مدارس سے دوری ہے اور جتنا آج کا نوجوان گمراہ ہے اور جتنا آج مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے اور آج جتنے تانے دیے جا رہے ہیں الزامات لگائے جا رہے ہیں اس سے پہلے کبھی اتنے الزامات مسلمانوں کو نہیں لگائے گئے اور اس سے پہلے کبھی مسلمانوں کو اتنا نہیں ستایا گیا اور اس سے پہلے اس زمین نے اس آسمان نے اتنی بے دینی مسلمانوں کے اندر نہیں دیکھی ہر کوئی اچک کا ہر چور ہمیں اچک لینا چاہتا ہے ہمیں دین سے دور کرنا چاہتا ہے ہمیں آخا سے اپنے رشتے کو توڑنا چاہتا ہے مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ سے ہمارے رشتے ناطے کو توڑ کر واشنگٹن سے ہمارے رشتے کو مضبوط کرنا چاہتا ہے ہمارے دلوں سے زمزم کے پانی کی عظمت کو نکال کر گنگا جل کی محبت کو لوگ ڈالنا چاہتے ہیں ہمیں قرآن سے نکال کر پیغمبروں کے واقعات سے نکال کر فلموں کی محبت ہمارے خون کے قطرے قطرے کے اندر ملانا چاہتے ہیں مساجد کی حرمت آج ہمارے پاس نہیں رہی مدارس کی عظمت آج ہمارے پاس نہیں رہی علماء کی قدردانی آج ہمارے پاس نہیں رہی فلموں میں کام کرنے والوں کی عظمت ہمارے دلوں میں ہے ایک ایک نوجوان کے دل میں فلموں میں کام کرنے والے حرام زادوں کی محبت ہے ان جیسا لباس اپناتا ہے اس جیسے صورت کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے اس جیسے ہیئر اسٹائل کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے اپنا گھرانہ اپنا کلچر اپنی تہذیب اپنا تمدن اسی کے راستے پر گزارنا چاہتا ہے کیا مرد کیا عورتیں کیا شہر والے کیا دیہات والے کیا امیر کیا غریب کیا خاص عمارتوں میں رہنے والے کیا سلم اور جھوپڑیوں میں رہنے والے سب کے سب آج اگر پوجا کر رہے ہیں فلموں کی پوجا ہو رہی ہے زانیوں کی پوجا ہو رہی ہے بدکاروں کی پوجا ہو رہی ہے حرام زادوں کی پوجا ہو رہی ہے سبر کھانے والوں کی پوجا ہو رہی ہے کتا کھانے والوں کی پوجا ہو رہی ہے شراب پینے والوں کی پوجا ہو رہی ہے مسلمانوں کس راستے سے تم تک دین نہیں پہنچا بتاؤ مجھے نماز کی فرضیت کا علم کس کو نہیں ہے مرد کو عورت کو چھوٹے کو بڑے کو عربی کو اجمی کو امیر کو غریب کو زکات دینے والے کو اور زکات لینے والے کو بریلوی کو دیوبندی کو تبلیغی کو کون نہیں جانتا نماز فرض آئین ہے کیا سلوک کیا جا رہا ہے آج اس فرض آئین کے ساتھ السلات و خیر من النوم کی آواز سننے کے بعد کتنے مسلمان اپنے گھروں سے اٹھ کر اللہ کے گھر کی طرف رخ کرتے ہیں مجھے بتائیے آپ کی گلی کا سور پاخانہ کھانے کے لیے جگ جاتا ہے کتا جگ جاتا ہے اور چڑیا اپنے گھوسلے سے نکل کر اپنے روزی کے رشتے تلاش میں نکل جاتی ہے یہ خیر الامم یہ امتوں میں بہترین امت یہ آقا کا امتی یہ سلیمان نام رکھنے والا یہ عیسا نام رکھنے والا یہ موسا نام رکھنے والا یہ عبداللہ نام رکھنے والا مر گیا ہے تیرا ضمیر تیرے ایمان کا جنازہ نکل چکا ہے یہ کوئی اختلافی مسئلہ کہ نماز فرض آئین ہے اور نماز کو چھوڑنے والا کافر بھیڑ اور مشرق ہو جاتا ہے اس میں کیا شبہ باقی ہے کس دھڑلے کے ساتھ اس فرض کا قتل عام کیا جاتا ہے رات کے ڈیڑھ بجے دو بجے تک ننگا ناچ مسلمان دیکھ کر نہ اذان سنائی دیتی ہے نہ سلا تو خیر و مین سنائی دیتا ہے بس صبح کی دھوپ کی تیزی اس کو جگاتی ہے اور سب سے پہلا کام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کو اپنے چہرے سے نکال کر پیشاب کی نالی میں ڈالنے کا کام کرتا ہے مسلمان قرآن تجھ تک نہیں پہنچا بخاری کی روایتیں نہیں پہنچی فقہ نہیں پہنچا کیا قرآن بدل گیا یا بیان کرنے والے جھوٹے ہیں مجھے بتانا پڑے گا تجھے تجھے آج جواب دینا پڑے گا آج کی رات انقلاب کی رات آج کی رات مسلمانوں کے بارڈر کی رات یا تو کفر کے میدان میں چلے جا یا اسلام کی کنٹری میں آ جا اور اسلام کے ملک میں آ جا کیوں اسلام کو رسوا کرتا ہے کیوں میرے آقا کو ذلیل کرتا ہے کیوں قرآن کی توہین کرتا ہے تو مجھے بتا علماء بیان کرنے والے جھوٹے یا یہ کہہ دے یہ جھوٹے ہیں یہ مکار ہیں اگر یہ جھوٹے اور مکار ہیں ان کے پیچھے پڑی ہوئی نماز دوہرا لے اگر یہ جھوٹے ہیں تیرے مرے ہوئے باپ پر تو نے جو نماز جنازہ پڑھائی اس باپ کو قبر سے نکال کر کسی فلمی فلمی ہیرو سے اس کی نماز جنازہ پڑھا لے اگر یہ داڑھی والوں پر تیرا بھروسہ نہیں یہ امامے والوں پر تیرا اعتماد نہیں یہ وارثان رسول یہ جانشین نبوت یہ قابل بھروسہ نہیں ہے کوئی ایک بات تو بتا کہ بھروسے کے لائق ہیں یا نہیں اگر بھروسے کے لائق ہیں تو پھر نماز تیری زندگی میں کیوں نہیں آئی دین کیوں نہیں آیا اسلام کیوں نہیں آیا دنیا تجھے سمجھ میں آتی ہے جو دنیا مرے ہوئے کتے کے پاخانے سے زیادہ بدبودار ہے جو دنیا سور کے پیشاب اور سور کے پاخانے کے جراثیم سے زیادہ اللہ کی نگاہ میں گری ہوئی ہے اور نبی کی نگاہ میں گری ہوئی ہے مسلمان اس دنیا کی پوجا کے لیے تو پیدا کیا گیا اس دنیا کے پیچھے دوڑنے کے لیے صبح میں مار دوپہر میں ترازو شام میں حساب و کتاب کارخانہ مال دولت روپیہ پیسہ تجارت کہاں گئے اللہ کے ذکر کے چرچے کہاں گئے دین کی بلندی مسلمان کس چیز کے لیے تو پیدا ہوا یا تو یہ کہنا کہ قرآن بدل گیا یا یہ کہنا کہ بخاری بدل گئی یا یہ کہنا کہ زمین و آسمان کا پالن ہار بدل گیا آج تجھے فیصلہ کرنا پڑے گا یہی قرآن تھا سورہ تہا کی چند آیتیں سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نبی کے قتل کے ارادے سے نکلے تھے راستے میں کسی نے پوچھا عمر کہاں تشریف لے جا رہے ہیں حضرت عمر فاروق نے بتایا میں نبی کو قتل کرنے جا رہا ہوں رسول کو قتل کرنے جا رہا ہوں ابھی ایمان نہیں لائے تھے ارے عمر نبی کو قتل کرنے جا رہے ہو جاؤ اپنے بہن کے گھر کی خیر و خبر تو بہن کے گھر گئے دیکھا بہنوی اور بہن کلام پاک کی تلاوت کے اندر مشغول ہیں بہنوی چھپ گئے بہن تھی عمر فاروق کی ڈٹی رہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اس وقت رضی اللہ عنہ نہیں بنے تھے بہن کیا کر رہی تھی کہا اللہ کا قرآن پڑھ رہی تھی کہا میرے ہوتے ہوئے اللہ کا قرآن پڑتی ہے ایک تھپڑ مارا خون نکل آیا عمر فاروق کی غیرت جا اٹھی حمیت جا اٹھی ان کی غیرت نے ان کو للکارا ان کی حمیت نے ان کو للکارا حضرت عمر فاروق نے کہا مرد ہو کر عورت پر ہاتھ اٹھاتا ہے وہ کیا بات ہوگی خون نچھاور کر دیا خون کی ندیاں بہا دی لیکن کلام پاک سے دوری کو اختیار نہیں کیا چلو دیکھیں تو صحیح اپنی بہن سے کہا بہن صاحبہ لائیے میں اللہ کا کلام پڑھنا چاہتا ہوں بہن نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور کہا کہ دیکھو لا الا المتحرون اسے ناپاک نہیں چھو سکتا کافر ناپاک ہے مشرق ناپاک ہے تم اس کو چھو نہیں سکتے جاؤ غسل کرو وضو کرو غسل کیا وضو کیا اور تاہا کی آیتیں پڑھنے لگے اننی ان اللہ لا الہ الا انا فابدنی واقعی بھی سلا تعلی ذکری وہ عمر جو نبی کے قتل کے ارادے سے گیا تھا وہ عمر جو اسلام کے سر چشمے کے سونتے بند کرنے کے لیے گیا تھا وہ عمر اسلام کا کٹر دشمن تھا مسلمانوں کا کٹر دشمن تھا نماز کا دشمن تھا توحید کا دشمن تھا کعبے کا دشمن تھا حضرت کا دشمن تھا آج کلام پاک کی چند آیتوں سے اس کی زندگی کے اندر انقلاب پپا ہو گیا اور آج ہدایت کے فیصلے ہو گئے عمر فاروق قتل کے ارادے سے نکلے اور ہدایت سے مالا مال ہو جائے کلام پاک کا ایک صفحہ سن کر کلام پاک کی کچھ آیتیں سن کر مسلمانوں اپنی زندگی میں کتنی مرتبہ تم نے نہیں سنا ہوگا کہ سود حرام ہے رشوت حرام ہے داڑھی مڈانا حرام ہے گانا سننا بجانا حرام ہے نماز کو چھوڑنے والا پھیڑ ہے نماز کو چھوڑنے والا چمار ہے نماز کو چھوڑنے والا مشرق ہے حضرت عمر قتل کے ارادے سے جائیں اور ان کو ہدایت مل جائے تم اصلاح معاشرہ کے جلسے میں آؤ میلاد کے جلسے میں آؤ جمعہ کے خطبے میں آؤ تم نبی کو قتل کرنے کے لیے نہیں آئے تھے عالم کو قتل کرنے کے لیے نہیں آئے تھے شامیانے کو آگ لگانے نہیں آئے تھے بمباری کرنے کے لیے نہیں آئے تھے تم غسل کر کر وضو کر کر عطر لگا کر سرما لگا کر نیک نیتی کے ساتھ آئے تھے مسلمانوں وہی اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے وہی نبی کی باتیں بتائی جاتی ہیں وہی مسائل بتا بیان کیے جاتے ہیں پھر کیا وجہ ہے کہ تمہاری زندگی میں نماز نہیں آتی تمہاری زندگی میں عدالت نہیں آتی تمہاری زندگی میں صداقت نہیں آتی تمہاری زندگی کے اندر بدلاؤ نہیں آتا تمہاری زندگی کے اندر مسجد کی طرف رخ ہوتا نہیں تمہاری زندگی کے اندر کلام پاک نہیں اترتا تمہاری زندگی کے اندر نبی کے طور طریقے نہیں اترتے حضرت فضیل ابن ایاز رحمت اللہ علیہ کے سردار تھے ڈاکہ ڈالنے کے لیے گئے راستے کے اندر ایک مکان تھا اس مکان کے معائنے کے لیے گئے اوپر دیکھا چھت ہے چھت کے اوپر گئے ایک چھوٹا سا سوراخ تھا اس سوراخ کے اندر آپ نے کان لگایا اس کان کے اندر یہ آیت سنائی دی یعنی للذین آمنو ان قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق کیا بھی ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے خوف سے کام جائیں ڈاکہ ڈالنے کے لیے گئے تھے چوری کرنے کے لیے گئے تھے چوروں کے سردار بن کر گئے تھے ڈاکوں کے سردار بن کر گئے تھے ایک آیت کی وجہ سے انہوں نے اپنی زندگی کے اندر بدلاؤ لے آئے ہدایت کے فیصلے ہو گئے اور وقت کے آپ نہ صرف ولی بنے آپ کتب بنے آپ ابدال بنے اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو اتنا اونچا مقام دے دیا تیرے چہرے پر داڑھی کیوں نہیں آتی یہ تیرا داڑھی منانا یہ اس بات کی علامت اے پیغمبر تیرا چہرہ مجھے پسند نہیں ہے اے سوالات صحابہ تمہارا چہرہ مجھے پسند نہیں اے نے پیر تمہارا چہرہ مجھے پسند نہیں اے خواجہ اجمیری تمہارا چہرہ مجھے پسند نہیں اے غوث اے ابدال اے بخاری اے ابو حنیفہ اے امام مالک اے احمد امن حنبل اے شافی اے دنیا کے ولیو اے دنیا کے اقتابو تمہارا چہرہ مجھے پسند نہیں اے کمینے کس کو پوچھ کر تو نے سوا لاکھ پیغمبروں کی سنت نکال کر پیشاب کی نالی میں ڈالی کیا تجھے نبی کا چہرہ پسند نہیں تیرا چہرہ مڈانا یہ اس بات کی صاف دلیل ہے کہ تو وقت کا اقبا بن ابھی بنایا بنا ہوا ہے اور جس طریقے سے اس نے نبی کے چہرے کو تھوکا داڑھی مڈا کر صحیح نہیں میں داڑھی مڈا کر چھوڑ دو چھوڑ دو نبی کے چہرے پر تو آج تھوکنے والا بن گیا سینے پر ہاتھ رکھ کر بول نبی نے تیرا کیا بگاڑا اسلام نے تیرا کیا بگاڑا اور جن حرام زادوں کے چہروں کو دیکھ کر تو نے اپنی سنت نبی کی سنت کو نکالا اسلام کی علامت کو نکالا نبی کے یونیفارم کو نکالا فرشتوں کی تعریف کو نکالا فرشتوں کے تصویر کے دانوں کو توڑا فرید تصویر پڑھتے ہیں سبحان من زین الرجال بلوہا پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کو داڑھی سے مزین کیا اب تم نے داڑھی نکال کر اس تصویر کے دانے کو بکھیر دیا فرشتوں تم پڑھتے رہو ہم کو فلم میں کام کرنے والا حرام زیادہ پسند ہے ہم کو فلم میں کام کرنے والا چمار پسند ہے ہم کو فلم میں کام کرنے والا زانی پسند ہے مسلمانوں تم زانیوں کی نقل کے لیے پیدا کیے گئے مسلمانوں تم اخیار کتا اور سور کھانے والوں کی نقالی کے لیے پیدا کیے گئے کن تم خیر امت اخرجت لناس کا ترجمہ یہی ہے کہ تم بہترین امت ہو وکدالی کدالی کا جالنا کم امتوں وسط التکون اور ہم نے اس امت کو امت وسط بنایا امت وسط کا ترجمہ یہی ہے کون سی حدیث کی کتاب ہے مسلمانوں کہ جس حدیث کی کتاب کے اندر اس امت کے مناقب نہ بیان کیے گئے ہوں اس امت کے فضائل اور اس امت کی خوبیاں نہ بیان کیے گئے ہوں مسلمانوں کائنات میں دھرتی میں جتنے پیغمبر آئے اور جتنے رسول آئے جیسے آخا کی شان نرالی ہے آخا کی امت کی شان نرالی ہے اور پیغمبروں کے مقابلے میں آخا کا جو مقام ہے اور مرتبہ ہے اسی طرح اور امتوں کے مقابلے میں اس امت کا مقام بہت اونچا ہے یہ امت دنیا میں سب سے آخر میں آئی اور جنت میں سب سے پہلے جائے گی اللہ تبارک تعالی اس امت کا مقام اتنا اونچا کیا اتنا بلند کیا حدیثوں میں آتا ہے بہت سارے پیغمبروں نے اللہ تعالی سے دعا کی اے اللہ میری نبوت لے لے میری رسالت لے لے لیکن مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کر دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے اندر پیدا کر دے میری اور آپ کی شان یہ ہے کہ اس امت میں آنے کے لیے پیغمبروں نے دعائیں کی نبیوں نے دعائیں کی رسولوں نے دعائیں کی آپ نہیں جانتے لوگوں تم این کی قیمت جانتے ہو تم پتھر کی قیمت جانتے ہو تم سونے اور چاندی کی قیمت جانتے ہو تم کپڑے اور لتے کی قیمت جانتے ہو تم جوڑوں کے غلام ہو عورت کی قیمت جانتے ہو تم اولاد کے پجاری ہو اولاد کی صحت کی قیمت جانتے ہو تم کھیتی باڑی کی قیمت جانتی ہو تم باغ اور کھیت کھلیان کی ویلیو جانتے ہو تم نہیں جانتے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے اور درجہ کیا ہے نہیں جانتے آپ اللہ نے اتنا اونچا مقام دیا اتنا اعلی مقام دیا حضرت جبرائیل علیہ سلاط وسلام ایک مرتبہ سجدے میں گئے کون ہے جبرائیل پیغمبروں کے پاس وہی لایا کرتے تھے ہر پیغمبر کے پاس وہی لایا کرتے تھے آدم علیہ سلاط وسلام کے پاس حضرت شیس علیہ السلام حضرت لوت علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر پیغمبر کے پاس کتاب لانے والے اور وہی لانے والے حضرت علیہ سلاۃ وسلام اور فرشتے وہ ہیں کہ ان سے کوئی خطا نہیں ہوتی ان سے کوئی بھول نہیں ہوتی لا یاسون اللہ ما ما امرهم اللہ کہتا ہے چاہ کر بھی وہ گناہ نہیں کرتے فرشتوں سے خطا نہیں ہوتی ہم ہیں کہ نماز چھوڑ دیا ہم ہیں کہ ہم نے روزہ چھوڑ دیا ہم ہیں کہ ہم نے داڑھی مڈا دیا ہم ہے کہ ہمارے دلوں میں کھوٹ ہے ہمارے سجدوں میں کھوٹ ہے ہماری عبادتوں میں ریاکاری ہے فرشتے یہ کام نہیں کرتے لا یاسون اللہ ہمارا اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے جس کو سجدے میں لگا دیا وہ قیامت تک سجدے میں جس کو رکو میں لگا دیا وہ قیامت تک رکو میں گنا کرنا تو دور کی بات گنا کا تصور بھی نہیں ہوتا گناہ کا خیال بھی نہیں ہوتا یہ ہیں فرشتے جب عام فرشتوں کی یہ حالت ہے حضرت جبریل علیہ السلام تو وہ ہے جو فرشتوں کے سردار ہیں کتنا اونچا مقام ہوگا اور کتنا اونچا ان کا درجہ ہوگا زی قوت ان دل عرشی مکین اللہ نے فرمایا کہ یہ قوت والے ہیں امانت دار ہیں سجدے میں گئے ایک مہینہ دو مہینہ نہیں ایک سال دو سال نہیں سو اور دو سو سال نہیں اور آگے بڑھو ہزار دو ہزار سال نہیں ستر ہزار سال تک جبریل امین علیہ السلام اللہ کے عرش کے پاس اللہ کا سجدہ کرتے رہے کون فرشتوں کے سردار ان کے سجدے میں کوئی کھوٹ آ سکتا ہے کوئی ملاوٹ ہو سکتی ہے کوئی ریاکاری آ سکتی ہے چاہ کر بھی وہ گناہ نہیں کر سکتے چاہ کر بھی وہ خطا نہیں کر سکتے اللہ نے اتنی ان کی شان بلند کی ہے اب اتنے سال بیت گئے جبریل امین علیہ سلاط وسلام سلام سجدے سے سر اٹھے اٹھائے اللہ نے پوچھا جبرائیل آپ کیا سمجھتے ہیں کہنے لگے کہ بھئی ایک مہینہ دو مہینہ نہیں سال دو سال نہیں سو دو سو سال نہیں ہزار دو ہزار نہیں ستر ہزار سال تک آپ کے حضور میں سجدے میں رہا اخلاص کے ساتھ اے اللہ لگتا ہے کہ تیری ساری مخلوق کے اندر مجھ جیسا کوئی عابد نہ ہوگا مجھ جیسا زاہد نہ ہوگا اور مجھ جیسا سجدہ کرنے والا عبادت گزار نہ ہوگا اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل کون سے خواب خواب غفلت کے اندر مبتلا ہیں آپ کیا سوچ رہے ہیں آپ یاد رکھیے میں آدم کو پیدا کروں گا اور ان کے پشت سے میں ضروریت کو پیدا کروں گا ان کی نسل کو پیدا کروں گا اور ان کے بچوں کو پیدا کروں گا اور اس میں مختلف پیغمبر آئیں گے سوا لاکھ پیغمبروں کو بھیجوں گا سب سے آخر میں ایک پیغمبر آئیں گے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغمبر سب سے اونچے پیغمبر ہوں گے سب سے اعلیٰ پیغمبر ہوں گے سب سے افضل پیغمبر ہوں گے اور ان کی امت سب سے بہترین امت ہوگی اے جبرائیل پیغمبر کا سجدہ نہیں اور اس امت کے صدیق و فاروق کا سجدہ نہیں صحابہ تابعین کا سجدہ نہیں غوث و ابدال کا سجدہ نہیں ولی و شہید کا سجدہ نہیں اے جبرائیل میری عزت و جلالت کی قسم میرے محبوب کی امت کا ایک ادنا فرق جو گنہگار ہے ایک چھوٹا سا سجدہ کرے گا اخلاص کے ساتھ ایک مرتبہ میری تعریف کرے گا سبحانہ ربی لال جبرائیل میری عزت و جلالت کی قسم تمہارے ستر ہزار سال کے سجدے کے مقابلے میں اس کا سجدہ افضل ہے اس امت کا یہ مقام ہے حضرات آج یہ امت کیا ہو گئی ہے کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے فلسطین کی چیخ و پکار آپ کو سنائی نہیں دے کون پٹ رہا ہے فلسطین میں لبنان میں کون پٹ رہا ہے افغانستان میں کون پٹ رہا ہے عراق میں کون پٹ رہا ہے گوانتا نامو بے کی جیل کن لوگوں سے بھری ہوئی ہے ابو غریب جیل کن لوگوں سے آپ کہیں گے یہ مولوی کون سا افسانہ اٹھا لیا ہمارا کھیت زندہ ہم زندہ ہماری بیوی زندی زندہ ہماری اولاد زندہ مر رہا ہے کتے کی زندگی جی رہا آج کا مسلمان اپنے لیے اپنی بیوی کے لیے اپنی اولاد کے لیے مسلمان تیری گلی کا کتا بھی اپنے لیے زندگی گزارتا ہے تیرے محلے کے سور کے جسم کے اندر بھی خون دوڑتا ہے تیرے میں بھی خون دوڑتا ہے دونوں میں فرق یہ ہے کہ خنزیر اپنے پاخانے کے لیے جیتا ہے اور مسلمان نبی کا غلام اپنے لیے نہیں جیتا وہ دینے کے لیے آیا اللہ سے لے کر امت کو بانٹنے کے لیے آیا وہ قرآن دینے کے لیے آیا وہ سنت دینے کے لیے آیا وہ ہدایت دینے کے لیے آیا وہ جنت کے حور دینے کے لیے آیا وہ جنت کے غلوان دینے کے لیے آیا وہ جنت کے محلات تقسیم کرنے کے لیے آیا وہ جنت کے نہروں کے اندر دنیا کی زلیل اور پست قوموں کو ہوتا لگانے کے لیے آیا وہ دنیا میں امن بانٹنے کے لیے آیا وہ دنیا میں سکون بانٹنے کے لیے آیا وہ اغیار سے بھیک مانگنے کے لیے نہیں آیا کیا ہو گیا مسلمان تیرے مقام کو تو نے بھلا دیا تیری شادی اور اخیار کی شادی میں اندھے کو لے جایا جائے علاؤدین کا چراغ لے کر کوئی بینا جائے ڈھونڈنے سے اسلامی علامت نہیں ملتی کافر و چماروں کی شادی میں عورتیں لنگی مسلمانوں کی شادی میں عورتیں لنگی ان کی شادیوں میں ویڈیو گرافی مسلمانوں کی شادیوں میں ویڈیو گرافی ان کی شادیوں میں بفے سسٹم مسلمانوں کی شادیوں میں بفے سسٹم ان کی شادیوں کے اندر بھی جہیز کے نام پر اور جوڑے کے نام پر مسلمانوں کی شادیوں کے اندر بھی جوڑے اور جہیز کے نام پر بہت دین پر احسان کر دیا اللہ پر رسول پر احسان کر دیا بہت کیا اتنا کیا کہ مسجد میں نکاح کر لیا اور وہ بھی کیمرہ لے کر کیمرہ مین ویڈیو گرافر چپلوں کے پاس کھڑا ہوا رہتا ہے یہ کب آئے اور اس جہنمی کتے کی تصویر کی ہم ویڈیو گرافی کریں احسان کرتا ہے دھوکہ دیتا ہے کیا فرق کیا وہ مندر میں جا کر آگ کے پھیروں کا آگ کے پھیرے لیتا ہے وہ گردوارے کو جاتا ہے وہ چرچ کو جاتا ہے اور تو مسجد آتا ہے بقیہ کیا فرق ہے کیا فرق ہے مجھے بتا اسلام نے تجھے شرم کی تعلیم نہیں دی اسلام نے تجھے حیا کی تعلیم نہیں دی حضرت علی کے نکاح کا نمونہ امت کے سامنے موجود نہیں حضرت فاطمہ کا نکاح موجود نہیں حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ کن حالتوں کے اندر کس طریقے سے نکاح کیا ہمارے اکابرین کے نکاح نامے ہمارے بزرگان دین کی سیرت اور سوانے یہ کس لیے ہے مسلمان مجھے بتا تو صحیح کیوں دین کا مذاق کرتا ہے کیوں دین کا ٹھٹا کرتا ہے تجھے پسند نہیں مسواک جا امریکہ کا بنایا ہوا برش استعمال کر لے سور کے بالوں کا بنایا ہوا برش ساری زندگی استعمال کرتا رہا میرے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسواک کی دو آنے کی کاڑی بھی لکھ کر رکھ لے ساری دنیا کے برش ایک طرف ساری دنیا کے ٹوتھ پیسٹ ایک طرف میرے محبوب کے چھ پیسے کی اور دو آنے کی کاڑی وہ فضیلت دے گی کہ یہ فضیلت دنیا بھر کے برش نہیں دے سکتے یہ دھوکے باز ہیں یہ ایار ہیں یہ مکار ہیں یہ کہتے ہیں دانت سانپ ہو جائیں گے جراثیم مر جائیں گے سب کچھ ہو سکتا ہے میرے آقا نے فرمایا مسواک کے ستر سے زیادہ فضیلتیں ہیں اور خوبیاں ہیں ان میں کم درجے کی خوبی یہ ہے کہ مرتے وقت ایمان کلمہ نصیب ہوتا ہے ہے دنیا کی کسی برش میں یا خوبی دنیا کے کسی کولگیٹ میں کلوز اپ کے اندر کسی برس کے اندر امپورٹڈ کے اندر ایکسپورٹ کے اندر ہے بتا مجھے کہاں بھاگ رہا ہے مسلمان کہاں تو جا رہا ہے ارے بے وقوف جنت سے جہنم کی طرف بھاگ رہا ہے سائے سے دھوپ کی طرف بھاگ رہا ہے زمزم سے کیچڑ کی طرف بھاگ رہا ہے گندگی کی طرف بھاگ رہا ہے ارے کیا ہو گیا تجھے جنت کی نہریں جنت کے حور جنت کے غلمان اگر تو ایمان کی آنکھیں رکھ تو دیکھ تو صحیح وہ حور اگر سات سمندر میں اپنے تھوک کا ذرہ ڈال دے سات سمندر کا پانی میٹھا ہو جائے گا وہ اپنا آنچل سورت کے سامنے رکھ دے سورت بے نور ہو جائے گا ان فلموں میں کام کرنے والی رنڈیاں حیض چلتی ہیں نفاس چلتی ہیں ان کی صبح کسی کے ساتھ ہوتی ہے ان کی رات کسی کے ساتھ ہوتی ہے ان کا ایک مرد متعین نہیں ہوتا ان کا ایک عاشق متعین نہیں ہوتا ان کا ایک لور متعین نہیں ہوتا نام بیٹی کا اماں بیٹی کا جو ہے اما عائشہ جو ہے سمیا ام سلمہ ام زینب اور لباس دیکھو چوارنیوں کے حرام زادیوں کے مسلمان کہاں جا رہا ہے کیا ملتا ہے تجھے کیا ملا ہے تجھے آج تک مجھے بتا ان فلمیں والوں نے فلم والوں نے تجھے کیا دیا سیاست والوں نے تجھے کیا دیا کیا ملا تجھے کیا ملا عزت ملی روپیہ ملا پیسہ ملا قرآن کو چھوڑ کر تجھے کیا ملا مکہ طیبہ کو چھوڑ کر تجھے کیا ملا مدین طیبہ کو چھوڑ کر کیا ملا میرا آقا کے طریقے سے ہٹ کر تجھے فون سا رتبہ ملا ہاں ملا میں جانتا ہوں حکومت سے بے دخل کر دیا گیا اس ملک کو ہم نے اپنا خون دے کر آزاد کرایا گوروں سے نکال کر ہم نے کالوں کے حوالے کیا یہ کہہ کر اس ملک کے اندر تم سیکولرزم کو لاؤ گے اس ملک کے اندر تم جمہوریت کو لاؤ گے اس ملک کے اندر انگریزی تہذیب و تمدر نہیں ہوگی اس ملک کے اندر ہیٹ نہیں ہوگا اس ملک کے اندر جینس پینٹ نہیں ہوگا اس ملک کے اندر بے حیائی نہیں ہوگی اس ملک کے اندر بے شرمی نہیں ہوگی انگریز بھی تو انسان تھا ان سے کوئی دشمنی تھی حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ جو مجاہد آزادی بنے کیا ہندوستان کے وزیر اعظم بننا چاہتے تھے حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جنہوں نے ریشمی رومال کی تحریک چلائی شاملی کے میدان کے اندر علماء کی گردنوں کو ذوا کیا گیا دلی سے لے کر میرٹ تک کوئی درخت ایسا نہیں کہ جس درخت کے اندر کسی عالم کو سولی پر نہ لٹکایا گیا کیا جھگڑا تھا انگریزوں سے حکومت نہیں چلا رہے تھے وہ مدرسے نہیں تھے مدارس نہیں تھے مکاتب نہیں تھے مساجد میں اذان نہیں ہوتی تھی بلکہ میں یہ کہتا ہوں ہندوستان کی آزادی سے لے کر اب تک جو فرقہ وارانہ فسادات ہوئے ہیں مسلمانوں کا جو قتل عام ہوا ہے مسلمان عورتوں کی جو عزت و آبرو لٹی ہے اتنا ذلیل کام تو وہ نہیں کیا کرتے تھے پھر کیا ضرورت تھی کیا ضرورت تھی کہ دارلوم کے انار کے درخت کے نیچے دو محبوب مجاہدوں کے دستے کو تیار کیا شاہ عبد العزیز کو تیار کیا ٹیپو سلطان کو تیار کیا کہ جاؤ شاہ عبد العزیز نے کہا کہ اس ہندوستان کے اندر مسلمان جہاد کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتا کالا پانی نے ہمارا استقبال کیا جیل کی سلاخوں نے ہمارا استقبال کیا اور مالٹا کی جیل گواہ ہے اگر کہہ سکتی ہے تو وہ کہے گی کہ اس جیل کے اندر حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ حضرت حسین احمد بدانی رحمت اللہ علیہ ایک لمبی مدت گزار چکے ہیں کیا جھگڑا تھا مسلمانوں کیا جھگڑا تھا حکومت لینا چاہتے تھے چٹکیوں کا کام تھا ایک پل کا کام تھا کہ ان کو ہٹا کر حضرت شیخ الہند وزارت پر فائز ہو جاتے حکومت کے عہدوں پر فائز ہو جاتے صرف یہ کہ ہندوستان کے اندر انصاف آئے ہندوستان کے اندر عدل آئے ہندوستان یورپی تہذیب سے دور ہو جائے امریکن کلچر سے دور ہو جائے امریکی بے حیائی سے دور ہو جائے بے شرمی سے دور ہو جائے عورتوں کے اندر نقاب آ جائے عورتوں کے اندر پردہ آ جائے مسلمان ہیٹ کو چھوڑ کر ٹوپی اپنا لے مسلمان انگریزی کو چھوڑ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امامے کو اپنا لے یہی تو جھگڑا تھا یہی تو لڑائی تھی اور کوئی بات نہیں تھی لیکن نتیجہ کیا ہوا مسلمانوں ہم نے خون دے کر اس گلستان کو آباد کیا اس گلستان کو ہم نے اپنا لہو دیا بڑے بڑے اکابرین کی قربانیاں تھی آج اس ملک کے اندر ہمارا کوئی مقام نہیں ہے جو چاہتے ہیں فیصلہ پاس کرتے ہیں انگریزی حکومت کے اندر گائے کاٹنا منع نہیں تھا اب جس ریاست کے اندر یہ کرناٹک کی ریاست ہے آپ کی یہاں بھی تقریباً مسودہ پاس ہو چکا ہے بل پاس ہونے کے قریب ہے یا پاس ہو چکی ہے کہ کرناٹک کی سرزمین میں اتر پردیش کی طرح آپ گائے نہیں کٹیں گی یہ کون سی بات ہے ہر مذہب والوں کو ہر مسلک والوں کو ان کے طریقے پر چلنے کی آزادی یہ سیکولرزم ہے جمہوریت ہے ایک طرف مسلمانوں کو حج کے کوٹے پر پابندی اذان صبح کی اذان پر پابندی اور دوسری طرف مدارس کے اندر ان کی طرف انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں کہ مدارس عربیہ دہشت گردی کے اڈے ہیں اور میناروں کو ختم کرنے کی سازش کی جا رہی ہے اسکولوں کے اندر جو نصاب پڑھایا جاتا ہے اس نصاب کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی صحابہ کرام کے شان کے اندر گستاخی اسلامی تاریخ کو توڑ مڑوڑ کر پیش کیا جا رہا ہے اور یہ ثابت کر دیا گیا ہے کہ ہر مسلمان گویا دہشت گرد ہے اور یہ ثابت کرنے میں وہ کامیاب ہو چکے ہیں اس ملک کو آزاد ہم نے کیا ٹیپو سلطان ہمارے ہیں شاہ عبد العزیز ہمارے ہیں مجاہدان آزادی ہمارے ہیں ہم اگر شاہ عبد العزیز کے فتوے کی بنیاد پر آگے نہ ہوتے میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم یہ ملک آزاد نہ ہوا ہوتا تاج محل اس ملک کو ہم نے دیا لال قلعہ ہم نے دیا ریل کی پٹریاں ہم نے دی باغات ہم نے دیے یونان اور عربی ممالک سے جڑی بوٹیاں لا کر ہم نے یہاں پر باغات لگائے یہاں برہمن اور شودر طبقے کے اندر آپس کے اندر تفرقہ تھا وہ اس کے سائے کو برداشت نہیں کرتا اونچ نیچ تھی سب کچھ تھا ہم نے مساوات قائم کیے یہاں پتوں میں کھانا کھایا کرتے تھے ہم برتن لا کر دیے یہاں چیتڑے اوڑا کرتے تھے ہم نے کپڑا بننے کی تہذیب سکھائی ہم دینے والے تھے اس ملک کو آج کتنے ایم ایل اے بنتے ہیں ہمارے ہمارے بردم شماری کے اندر ہمیں انسان شمار کرنے کے لیے تیار نہیں آسانی سے راشن کارڈ نہیں بنتا پاسپورٹ نہیں بنتا باہر جانے نہیں دیا جاتا دارلوم دیوبند کے ایک استاد ہیں مولانا عبد الرحیم صاحب بستوی بنگلور کے اندر کرناٹک کے اندر کافی ان کا آنا جانا رہا ہے ان کے ایک صاحب زادے ہیں مولانا نور الہدا صاحب ہمارے دوستوں میں سے مولانا نور الہدا صاحب ابھی دو ایک ہفتہ پہلے دلی سے انگلینڈ کے سفر کے لیے ہوائی جہاز کے اندر بیٹھے یہ واقعہ سب جانتے ہیں اخباروں میں آیا ہے مجھے اس واقعے کو دوہرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے اشارہ کرنا ہے ہوائی جہاز کے اندر بیٹھے ساری تیاری ہو چکی تھی مولانا نے اپنے صاحبزادے کو فون کیا صاحبزادے کا فون آیا ابو جان کہاں ہیں کہنے لگے کہ پوری تیاری ہو چکی ہے ہوائی جہاز ابھی اڑنے والا ہے اور ہم بھی اڑنے والے ہیں یہ جملہ ایک دیہاتی آدمی سیدھا سادہ آدمی یوں ہی کہا کرتا ہے بس چلنے والی ہے اور ہم بھی چلنے والے ہیں ٹرین چلنے والی ہے اور ہم بھی چلنے والے ہیں وہ چونکہ چلتی ہے تو چلنے کا لفظ استعمال کیا اور ہوائی جہاز اڑتی ہے تو انہوں نے اڑنے کا لفظ استعمال کیا فرمایا ابھی ہوائی جہاز اڑنے والی ہے اور ہوائی جہاز اڑے گی تو ہم بھی اڑیں گے اتنا کہنا تھا پاس میں بیٹھی ہوئی ایک رنڈی عورت اس نے ہوسٹس کو بلایا کہا کہ یہ ملا دہشت گرد ہے یہ ہوائی جہاز کو اڑانے کی بات کر رہا ہے اس کو گرفتار کرو ایک رنڈی کی بات پر ایک چھوٹے سے جملے پر حضرت مولانا نور الہدا صاحب کی ہتکڑیاں لگائی گئی فون کی طرف ٹھیک ہے صاحب ذرا سی بات پر ذرا سی چوک پر ایک بہت بڑا حادثہ ہو سکتا ہے ہوائی جہاز کا ٹھیک ہے تم نے احتیاط سے کام لیا کہ مولانا کی سامان کی تلاشی لی مولانا کے فون کال کی تلاشی لی اور جو فون کیا گیا تھا اس کو بلایا گیا اور اس کو پوچھا گیا کہ مولانا نے تم سے کیا کہا تم کیا لگتے ہو مولانا کے اب تحقیق ہو گئی تو مولانا کو بیٹ بیٹھنے دینا چاہیے تھا ایک مقدمہ ٹھوس کر تہاڑ جیل کے اندر دہشت گردوں کی صفوں کے اندر مولانا نور الہدا صاحب کو بٹھا دیا گیا مسلمانوں کیا وقت آیا ہے ہمارا کون سے زمانے میں جی رہے ہیں ہم وہ تھے کہ جس سے زمین کانپا کرتی تھی ہم تین سو تیرہ تھے وقت کا کفر ہے ڈرا کرتا تھا کاپا کرتا تھا ماس اور نو تھے ہمارے قوم کے بچے وقت کا بو جہل متا کرتا تھا ہمارے قوم کے بچے ننڈے منڈے ایمان کے اسلام کے علم کے بر علم بردار تھے ابو لہب کانپا کرتا تھا وقت کیا فرعون ڈرا کرتا تھا قیصر و کسرا کے محل کانپا کرتے تھے مسلمانوں آج کتنی بڑی ہماری تمہاری تعداد ہے دنیا کے اندر پچپن ممالک ہمارے پاس ان ممالک کے زمین کا پیٹرول ہمارے پاس ان ممالک کے زمین کا سونا ہمارے پاس ان ممالک کا ذخیرہ ہمارے پاس فوجے ہمارے پاس ہتھیار ہمارے پاس لیکن مقام یہ ہے کہ ایک مولوی ہوائی جہاز کے اندر بیٹھ کر یہ کہتا ہے ہوائی جہاز اڑنے والا اور ہم بھی اڑنے والے ذلت کے ساتھ اس کو گرفتار کیا جاتا ہے کیا ہم اتنی دنیا کی نگاہوں سے گر گئے اتنے گر گئے کہ ہم ہوائی جہازوں کو اڑائیں گے آج تک مسلمانوں نے کوئی کارنامہ انجام دیا خام خواہ میڈیا نے بدنام کیا ہے مسلمانوں مسلمان یہ کام کرنے کے لیے نہیں آیا قرآن میں اس بات کا سبق نہیں دیا گیا قرآن میں یہ کہا گیا بھائی چارگی کا سبق دیا گیا حکومت کا سبق دیا گیا اپنے ہم نشینوں ہم سایوں کے ساتھ نیک سلوک کا سبق دیا گیا اور کہا گیا وہ مومن نہیں ہو سکتا کہ خود تو پیٹ بھر لے اور اس کا جو پڑوس ہے وہ بھوکا رہے یہ بات کہی گئی ہے یہ بات نہیں کہی گئی کہ خود اپنی کتے کی زندگی گزارے اور خود اپنی خنزیر کی زندگی گزارے یہ بات نہیں کہی گئی مسلمانوں آج کیا حالت آ گئی اس کے برخلاف شہر بنگلور کے اندر کرناٹک کی سرزمین کے اندر ایک نام نہاد اسلام مسلمانوں کا دشمن ٹی وی کی مشہور نیوز چینل آج تک کے والے اس کے پاس جاتے ہیں رام سینا کا سربراہ کہلاتا ہے اس سے کہتے ہیں مسلمانوں کو کاٹ دو مسلمانوں کو قتل کر دو مسلمانوں کے دکانوں کو تباہ کر دو مسلمانوں کے املاک کو اجاڑ دو مسلمانوں کے وجود کو ختم کر دو ساٹھ لاکھ کے اندر سودا طے ہوتا ہے دنیا والوں نے اس منظر کو دیکھا امریکہ والوں نے دیکھا بی بی سی والوں نے دیکھا اور یورپ والوں نے دیکھا برطانیہ والوں نے دیکھا شام اور عراق والوں نے دیکھا دنیا کے چپے چپے میں منظر دکھایا گیا حضرات ایک ترازو کے دو پڑلے ہیں ایک طرف مولانا نور الہدا صاحب ہیں مجھے اخبار کی خبروں کو بیان کرنا مقصد نہیں ہے مجھے آج تک کی نیوز چینل کے بارے میں خصوصی فیچر بیان کرنا مقصد نہیں ہے اللہ کے لیے مسلمانوں اپنی اوقات کو پہچانو اپنے مقام کو پہچانو کیا تھے ہمارے باپ دادا کیا تھے ہمارے اکابرین کیسے جنگل کے جانور ان سے کانپا کرتے تھے کیسے وقت کے بادشاہ ان سے تھریا کرتے تھے اور ایران کے بادشاہ کے سامنے صحابہ کرام ٹوٹی ہوئی تیروں کے ساتھ گئے ہیں اور ٹوٹے ہوئے تلواروں کے ساتھ گئے ہیں دربان کے پاس گئے دربان سے کہا ہم بادشاہ سے ملنا چاہتے ہیں دربان نے کہا تم کیا کرو گے کہا اس کی گدی کو ختم کر کے رکھ دیں گے اس کی بادشاہت کو ختم کر کے رکھ دیں گے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تو اسلم تسلم تو سلامتی کے اندر رہے گا تو دربان نے کہا ارے جاؤ میاں جاؤ وقت کے فرعون کے سامنے وقت کے سپر پاور ملک کے سامنے ان ٹوٹی تلواروں کے ساتھ اور ان ٹوٹے تیروں کے ساتھ تم لڑائی کیا کرو گے کہا کہ ذرا دیکھ تو لینا یہ کہہ کر جا کر بادشاہ سے اجازت لی بادشاہ نے اجازت دی یہ لوگ سیدھے گئے بادشاہ کی جو قالین تھی اس قالین کے اندر اپنی ٹوٹی ہوئی تلواروں کو گاڑا اور اپنے تیروں کو گاڑا اور کہنے لگا کہ بادشاہ تمہاری عزت اسی میں ہے تمہاری سلامتی اسی میں ہے تمہاری سربلندی اسی میں ہے کہ تم آخائے دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو قبول کر لو بادشاہ نے کہا جاؤ جاؤ جسم پر کپڑے صحیح نہیں ہے ہاتھ میں ہتھیار صحیح نہیں آگے بڑا پیغام لے کر کہنے لگے کہ دیکھو پھر تم شکست کھا جاؤ گے پھر بادشاہ نے کہا ان کے سروں پر ایک ایک ٹوکرا مٹی رکھ کر ان لوگوں کو ذلت کے ساتھ واپس کرو تو چنانچہ ذلت کے ساتھ ان کو محلوں سے نکالا گیا پھر وہ وقت آیا کہ قیصر و کسرا کے کنگن کام گئے پھر وہ وقت آیا کہ امین علیہ سلاۃ وسلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے شریفہ نازل لے کر آئے الفلام مین غلیمتی روم کہ روم شکست کھا گیا ایران شکست کھا گیا کیسرا کیسر کسرا شکست کھا گئے اسلام غالب آ گیا ون تم آلو تم ہی سر بلند رہو گے مسلمانوں کیسر وقت کا کانپا کرتا تھا کسرا وقت کا کانپا کرتا تھا دریائے دجلہ اس بات کے لیے گواہ ہے نیلو فرات اس بات کے لیے گواہ ہے کہ ہمارے ایک ایک خط کی وجہ سے ان کی تغیابی ختم ہو گئی وقت کے ہواؤں نے اپنے رخ کو موڑ لیا وقت کے سیلابوں نے اور وقت کے طوفانوں نے ہمارے ایمان کے حوالے سے اپنے رخ کو موڑ لیا حضرات ہمارے وجود کی وجہ سے جب صحابہ کرام کا طبقہ حبشہ کے جنگل کے اندر گیا حبشہ کے جنگلی جانور حملہ آور ہوئے انہوں نے یہ کہا نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نبی کے غلام ہیں اتنا کہنا تھا تمام جانور اپنے اپنے ولوں میں چلے گئے کوئی جانور جنگل چھوڑ کر چلا گیا راوی کہتا ہے کہ جس جانور کا بچہ تھا وہ جانور اپنے بچے کو اپنے اوپر سوار کر کر اس جنگل کو چھوڑ کر راہ فرار اس نے اختیار کر لیا مسلمانوں جنگل کے درندوں نے ہماری بات مانی نیل نے ہماری بات مانی فراق نے ہماری بات مانی دریا نے ہماری بات مانی ہواؤں نے ہماری بات مانی زمین و آسمان نے ہماری بات مانی جب تک ہم اللہ کی مانتے تھے جب تک ہم نبی کی مانتے تھے جب تک ہمارا تعلق قرآن سے تھا جب تک ہمارا تعلق حدیث سے تھا مسلمانوں جب ہم نے قرآن کو بھلا دیا جب ہم نے حدیث کو بھلا دیا جب ہم نے کعبے کو قبلہ بنانا چھوڑ دیا ہم نے امریکہ واشنگٹن کو قبلہ بنا دیا ہم نے نبی کے طور طریقوں کو چھوڑ کر ہم نے برطانیہ کی گوری رنڈیوں کے طور طریقوں کو اور فلموں میں کام کرنے والے حرام زادوں کے طور طریقوں کو اپنی زندگی کا ہم نے نمونہ بنا لیا مسلمانوں اس دل سے ہماری زندگی تباہ ہونے لگی اس دل سے ہماری زندگی برباد ہونے لگی آئے مسلمان کہاں سے تو کہاں چلا گیا آج تو مسجد میں دکھائی نہیں دیتا آج تو خانخواہ میں دکھائی نہیں دیتا آج تو ذکر کی محفل میں دکھائی نہیں دیتا آج تو متاف کے اندر دکھائی نہیں دیتا آج صفا مروا کے درمیان دکھائی نہیں دیتا آج مینا میں مزدلفہ میں تو دکھائی نہیں دیتا آج تو ریاض الجلہ میں نظر نہیں آتا آج تو مدینہ طیبہ کے اندر نظر نہیں آتا آج تو فلموں کی قطار کے اندر لگا ہوا ہے آج تو سیاسی کتوں کے آگے پیچھے زندہ باد کہہ کے نعرے لگا رہا ہے آج دنیا کے پیچھے پڑا ہوا ہے آج دولت کے پیچھے پڑا ہوا ہے مسلمان اتنی تباہی اتنی بربادی نہ زمین نے دیکھی نہ آسمان نے دیکھی آج دنیا کے کئی ممالک کے اندر پانی کی قیمت ہے میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں دنیا کے کئی ممالک کے اندر سور کے گوشت کی قیمت ہے شراب کے پیالے کی قیمت ہے لیکن مسلمان کے جان و مال کی کوئی قیمت نہیں ہے کشمیر کی گلیاں گواہ ہیں لبنان کی گلیاں گواہ ہے سوڈان کی گلیاں گواہ ہیں فلسطین کی گلیاں گواہ ہیں مسلمان کیا تجھے یہ ننے منے بچے جو یہ پھول ابھی کھلنے سے پہلے مسکرانے سے پہلے ان حرام زادوں کی بمباری کی وجہ سے ان کے ماؤں کے گودوں کے اندر ان کو تباہ کر دیا گیا ان کو برباد کر دیا گیا کیا تجھے ان کو ان کی چیخیں سنائی نہیں دیتی ابو غریب جیل کے اندر بند جو ہمارے بھائی ہیں کیا ان کا کلیمہ اور ہے کیا ان کا قرآن اور ہے کیا ان کا قبلہ اور ہے ابو غریب اور گوانتا نامو بھائی جیل کے اندر جو مجاہدین کو قید کر دیا گیا جو سدائے فضاؤں کے اندر لگ رہی ہے مسلمان تو دولت کی پوجا کے اندر مصروف ہے ذرا اس سدا کو سن ہر صدا ہر چیز یہ کہہ رہی ہے میرے بھائی تیرا ایمانی فریضہ ہے کہ مجھے بچا لے مجھے ان ظالم کے چنگل سے مجھے آزاد کرا لے مجھے پیشاب پینے پر مجبور کرتے ہیں مجھے پاخانہ کھانے پر مجبور کرتے ہیں میرے سامنے اللہ کے قرآن کے اوپر بوٹ لگاتے ہیں میرے سامنے اللہ کے قرآن پر گولی چلاتے ہیں پاکستان کے ڈاکٹر آفیہ صدیقہ کو جیل کے اندر ڈال کر اس کی کیا حالت کر دی گئی کیا تجھے وہ چیز سنائی نہیں دیتی اگر یہ بات کہا جائے آپ کا اگر کوئی مسلمان کہے نہ جی ہم اپنی نماز پڑھتے ہیں اپنا روزہ رکھتے ہیں اپنا چھ کام کرتے ہیں اپنا دس کام کرتے ہیں اپنے دیوبند کو مانتے ہیں اپنے مرکز کو مانتے ہیں مسلمان تیرا مرکز خانے کعبہ ہے مسلمان تیرا مرکز گمبد خزرہ ہے مسلمان تیرا پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تیری کتاب کتاب اللہ کی قرآن ہے تیرا طریقہ جناب محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کیا آقا کی زندگی میں بدر نہیں آیا کیا آقا کی زندگی میں نہیں آیا کیا آقا کی زندگی میں شیب ابھی طالب نہیں آیا کیا آقا کی زندگی میں ہجرت کا واقعہ نہیں آیا کیا آقا نے پیٹ پر پتھر نہیں باندھے کیا آقا کے گھر کے اندر دو دو مہینے چولہا نہیں جلا کرتا تھا کیا آقا قربانیاں نہیں دی کیا آقا نے زندہ نے مبارک کو شہید نہیں کیا کیا آقا نے اپنی بیٹی کو شہید نہیں کیا آ, کیا آقا نے اپنے نوازوں کو اللہ کے راستے میں شہید نہیں کرایا کیا آقا نے اپنے صحابہ کو اللہ کے راستے کے اندر شہید نہیں کرایا کیا ان کی عقل نہیں تھی سمجھ نہیں تھی تو بڑا عقل مند ہے کب تک جی لے گا تو کوئی مسالہ لگا رکھا ہے کہ ملک الموت آئے گا اور تجھے موت نہیں آئے گی تو بچ جائے گا موت سے میرے اللہ کی قسم قارون کے پاس دولت تھی وہ موت کے چنگل سے نہ بچ سکا پھر ان کے پاس حکومت تھی وہ ملک الموت کے پنجے سے نہ بچ سکا شداد کے پاس عمارت تھی وہ ملک الموت کے چنگل سے بچ نہ سکا ہاں کے پاس وزارت تھی یہ کیا تو نے عمارت بنائی ہے میں جب کبھی گزرتا ہوں سفر کرتا ہوں بڑے بڑے قلعے نظر آتے ہیں ہندوستان کے اندر کون سا قلعہ آباد ہے مجھے بتا دیں فتح پور سکری کا قلعہ آباد ہے بیجاپور کا قلعہ آباد ہے آپ کے علاقے کے اندر قلعہ جو ہے وہ آباد ہے درگا میں جو قلعہ ہے وہ آباد ہے ایک ایک پتھر ہمارے گھروں کے برابر ہے ہمارا گھر جتنا اتنا بڑا اس قلعے کا ایک پتھر جب وہ رہتے ہوں گے تو انہوں نے سوچا ہوگا کہ کبھی ہمیں موت نہیں آئے گی اس زندگی میں ہم ہمیشہ رہیں گے تاج محل بنانے والا اسی تاج محل کے تہخانے کے اندر آج مدفون ہے جو چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ دنیا کے کتوں دنیا کی عمارتوں کے پیچھے نہ جاؤ میں تاج محل بنا کر آج اسی کے تہخانے کے اندر دفن ہو چکا ہوں بتاؤ کس قلعے کے اندر کون باشندہ اور کس کی نسل موجود ہے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے قلعہ بنایا اس قلعے کے اندر کیا ان کے باشندے موجود ہیں کیا ان کی نسلیں موجود ہیں کیا ان کے خاندان کے پوتے بڑ پوتے کلکتہ کی سرزمین کے اندر رکشا نہیں چلا رہے کیا بھیک نہیں مانگ رہے ہیں حضرات مال کسی کے کام نہیں آیا دولت کسی کے کام نہیں آئی کہاں جاتے ہو لوگوں کہاں جاتے ہو پاخانے کی طرف میرے آقا حضرت ابو ہرا رضی اللہ تعالیٰ کو لے کر گئے آؤ میں تمہیں دنیا دکھاتا ہوں گئے مدین طیبہ ختم ہوا جنت البقی ختم ہوا جنگل کے اندر گئے ایسے علاقے کے اندر جہاں کوڑا کرکٹ ڈالا جاتا ہے اس کوڑے کرکٹ کے اندر ایک مرا ہوا بکری کا بچہ تھا کیڑے اس کے اندر بل بلا رہے تھے جراثیم اس میں ابھر رہے تھے مکھیاں بن بدا رہی تھی فرمایا ابو ہریرا کیا اس کو تم خریدنا پسند کرو گے حضرت ابو ہریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہی اہل عرب کے اندر بکری کے بچوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں یہ بچہ تو مرا ہوا سڑا ہوا کیڑے جراثیم مکھیوں کی بن بناٹ اور پھر کوڑے کرکٹ میں پڑا ہوا بدبودار کیا اس کو کون خریدے گا ابو ہریرا میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم اللہ کے یہاں ساری دنیا سات زمین اور سات آسمان کے خزانے اس مری ہوئی بکری کے بچے سے زیادہ زلیل ہیں مسلمانوں ایسے مال کے پیچھے جاتے ہو ایسی دولت کے پیچھے جاتے ہو مال ماں کے پیٹ میں مقدر کر دیا گیا دولت ماں کے پیٹ میں مقدر کر دی گئی روزی ماں کے پیٹ میں مقدر کر دی گئی زندگی ماں کے پیٹ میں مقدر کر دی گئی تم جتنا بھی کما لو کھاؤ گے اتنا جتنا ماں کے پیٹ میں لکھا گیا پوری دنیا کی طاقت مل کر ایک دانہ نہیں بڑھا سکتی پوری دنیا کی طاقت مل کر ایک دانہ نہیں گھٹا سکتی مسلمانوں کیا تم نے نہیں دیکھا کہ شوہر ایڑیا رگڑتے رگڑتے ملک الموت اس کے قریب آیا ہوا رہتا ہے سکرات الموت اس پر تاری رہتی ہے اور یہ چمچ دودھ میں چمچ پہ دودھ لے کر یہ بیگم صاحبہ جو اس کی محبوبہ تھی جو اس کی تھی جو اس کے ساتھ اس نے اشتیا نکاح کیا تھا آج یہ کھڑی ہے چمچ کے اندر دودھ لی ہوئی ہے اس کے قریب جاتی ہے اور اس کے منہ کے اندر دودھ ڈالتی ہے اللہ تعالیٰ ملک الموت کو فرماتے ہیں ملک الموت میری عزت کی قسم میری جلالت کی قسم کی زندگی کے روزی ختم ہو چکی ہے بیوی پلائے ماں پلائے بیٹی پلائے اللہ کی قسم وہ دودھ منہ میں رہ جاتا ہے اور ملک الموت اس کی روح کو قبض کر کے لے جاتے ہیں دنیا کی کوئی طاقت ایک خطرہ تمہیں دودھ جو ہے منہ کے اندر نہیں ڈال سکتے ایک دانہ نہیں بڑھا سکتے اور گھٹا بھی نہیں سکتے جب طے ہے اس دنیا کی پوجا کیوں کرتے ہو مسلمانوں دنیا کی پوجا کرنے والا ملور ہے دنیا ملعون وہ ملعون و معافی یہ دنیا کی پجاری دنیا کا کتا ملعون ہے لوگوں آؤ قرآن کی طرف تمہیں قرآن بلا رہا ہے آؤ نبی کے طریقے کی طرف بس لوگ کہتے ہیں بھائی دل کے اندر ایمان ہونا چاہیے صاحب دل میں اسلام ہونا چاہیے دل میں محبوب کی محبت ہونی چاہیے آقا کی اللہ کی محبت ہونی چاہیے یہ نماز پڑھ کر پیشانی پر گھٹا لگا لے کر ہم لوگوں کو دھوکہ دینے سے کیا ہوتا ہے امامہ ڈال کر لوگوں کو دھوکہ دینے سے کیا ہوتا ہے جبا پہن کر لوگوں کو دھوکہ دینے سے کیا ہوتا ہے ہمارے دل میں اللہ کا ڈر ہے یہ شیطان کا دھوکہ ہے داڑھی مڈانے والے عیسائی اور امریکن کے اترن پہننے والے کتے گھر میں ٹی وی رکھنے والے گانا بجانے والے غیروں کے طریقے پر چلنے والے میرے اللہ کی قسم شیطان نے تجھے اپنا پیشاب پلا رکھا ہے تو دھوکے میں تو دھوکے سے نکل تیرا جب ظاہر صحیح نہیں تو تیرا باطن کیا صحیح ہوگا اور ظاہر اس کی بہت ویلو ہے بہت قدر و قیمت ہے یہ نہیں کہ صاحب یہ جبا ہے یہ داڑھی ہے یہ امامہ ہے یہ دکھاوے کی چیز نہیں نہیں ظاہر کو بنا اللہ باطن کو بنانے کے فیصلے فرمائیں گے رحمت اللہ علیہ ایک علاقے میں رہا کرتے تھے جس علاقے میں رہا کرتے تھے اس علاقے کی رنڈی عورت سارے علاقے کے لوگوں کو تنگ کر رکھا تھا اس نے بڑی حسین تھی بڑی جمیل تھی اپنی حسین اداؤں سے اپنے دل فریب اداؤں سے اپنے حسن کے جلموں سے ہر نوجوان کو گمراہ کر رکھا تھا اس کی ریزرویشن اس کا ریزرویشن چلتا تھا آج کی رات میری کل کی رات میری باعزید مستانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بڑا پریشان کن مسئلہ تھا بڑا پریشان کن مسئلہ تھا چنانچہ فرماتے ہیں میں نے بھی ایک رات اس کی بک کر لی نمبر آیا لوگوں نے کہا کہ باعزید آپ رنڈی خانہ جائیں گے رنڈی سے ملاقات کریں گے خاموش رہو کل صبح کا انتظار کرنا کچھ بھی نہ کہو بعض مرتبہ ہمارے بڑے کچھ ایسے کام کرتے ہیں ہماری سمجھ میں نہیں آتا جن کو آپ نے بڑا مانا ہے ان کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑو وا تسیم اللہ جمیا و تفر رکھو مضبوطی سے ہاتھ کام لو رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو باعزید گئے کہا کہ تیری رات کی قیمت کیا ہے اس نے کہا اتنے دینار اتنے درہم پھینک دیا اے لے لے شرط یہ ہے ساری رات تو میرے رہے گی میں جیسا کہوں گا حضرت میں تو اسی کی باندھی ہوں اسی کی غلام ہوں میرا دھندا ہی یہی ہے با عزیز مستابی رحمت اللہ علیہ نے کہا بیسو مرد تیرے قریب آ چکے ہیں ایسی گندی عورت کو میں ہاتھ نہیں لگاتا پہلی شرط یہ ہے کہ تو غسل کر کر پاک ہو جا کہا کہ ٹھیک ہے غسل کر لیا اس کے بعد کہا جس طریقے سے میں ہاتھ دھوتا ہوں کلی کرتا ہوں چہرہ دھوتا ہوں وضو کروایا وضو کروایا وضو کروانے کے بعد کہا ان کپڑوں کے ساتھ تو نے اور مردوں سے ملاقات کی ہے اور مردوں کے ساتھ تو نے ان سے ہم بستری کی ہے زنا کا کام کیا ہے میں ان کپڑوں میں تجھے ملاقات کرنا نہیں چاہتا ان کپڑوں سے تیری قربت حاصل کرنا نہیں چاہتا اپنی چادر نکالی اور نکالنے کے بعد اس کے کمرے میں پھینکا کہ اپنے گندے کپڑوں کو نکال اور اس چادر کو اپنے جسم پر لپیٹ لے اور کنڈی لگا لے میں کچھ ہی لمحوں میں تیرے پاس آؤں گا یہ کہہ کر چادر کو پھینکا وہ وقت کی رنڈی اس کمرے میں بند ہو کر اپنے کپڑوں کو نکال کر حضرت کی دی ہوئی چادر کو اس نے جسم پر ڈال لیا حضرت باعزی گستامی رحمت اللہ علیہ دو رکعت نماز سلاۃ الحاجت پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے مسلح بچھایا نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد سجدے میں گئے اور سجدے میں جا کر اللہ سے دعا کی اے رب کائنات اس کے جسم کا غسل کرا سکتا تھا میں نے کرایا اس کے وضو کرا سکتا تھا میں نے کرایا اس کے گندے لباس کو اتروا سکتا تھا اتروایا میں اپنا لباس ظاہری اس کو دے سکتا تھا دیا اے رب ظاہر کو بدلنا میرا کام تھا باطن کو بدلنا تیرا کام ہے اتنا کہنا تھا کہ اس رنڈی نے چیخ نکالی اور بھائی اپنے آپ کو ولی کہتا ہے قطب کہتا ہے غیر محرم کے کمرے میں غیر محرم کے گھر میں تیرا کیا کام ہے نکل جا ابھی عورت کل تک جو دھندا کرنے والی تھی بدکاری کرنے والی تھی اور برائی پر اکسانے والی تھی اچانک حضرت کے اس ظاہری بدلاؤ کی وجہ سے اللہ نے اس کی باطن کی زندگی کو بدل لیا یہ داڑھی مڈانے والا شیطانی وسوسے میں مبتلا ارے صاحب دل میں اللہ کا خوف ہے اللہ کی محبت ہے یہ کاروبار داڑھی مڈائے بغیر نہیں ہوتا عبداللہ ابن مبارک کا کاروبار نہیں تھا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا کاروبار نہیں تھا آج کے زمانے میں داڑھی والے کاروبار نہیں کر رہے حرام کی روزی کھا رہے وہ تیرا ایمان دنیا کے کتوں پر ہے اللہ پر رازی خان ہے اللہ ہے کاروبار ہے ارے کہتا ہے کہ کاروبار نہیں چلتا جب تک کہ ہم ظاہری حالات نہ بدالیں داڑھی نہ مڈا لیں یہود و نسارا کے لباس مسلمان تو غیروں کو اپنا لباس دینے آیا تھا غیروں کو اپنی تہذیب دینے آیا تھا شرم تو کر شرم تو کر میرے آخا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کے چہرے کی قسم کھائی آپ کے ذات کی قسم کھائی آپ کے وجود کی قسم کھائی آپ اتنے بابرکت کہ کہا ان کا لا خلو کی نازیم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق سے بلند اور بالا مرتبے پر فائز ہیں آپ کے گیسو کی قسم کھائی آپ کے دن کی قسم کھائی آپ کی رات کی قسم کھائی وہ شمسی و و و زحا زحا ازا سجا اور کہا اللہ قلبک اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے کلام پاک کی چھ ہزار چھ سو چھیاسٹھ آیتوں کو آپ کے قلب مبارک پر نازل کیا آپ کے چہرے کی ہم قسم کھاتے ہیں جس چہرے کی خوبصورتی کو بنانے والے نے تسلیم کیا مسلمان آج تجھے میرے محبوب کے چہرے میں عائب نظر آتا ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی فرماتی ہیں کہ زلیخا کی سہیلیوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلاط وسلام کو دیکھا تو زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو گزارا ان کے ہاتھ میں ایک پھل دیا اور چھری دی اور جب وہ تانا دینے لگی تو کہا کہ دیکھو میرے محبوب کو جب دیکھا اتنے مدہوش ہو گئے کہ پھلوں پر سبزیوں پر چھری لگا چلانے کے بجائے انگلیاں انہوں نے کاٹ لی وقت تانا آئی دیا ان اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی فرماتی ہیں زلیخا کی سہیلیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر اپنے ہاتھوں کو انگلیوں کو کاٹ لیا میرے اللہ کی قسم میرے محبوب کچھ دیکھ لیتے چہرے کو تو گلے پر چھری چلا لیتے اتنا حسین چہرہ اتنا خوبصورت چہرہ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہے لوگوں کا سورج دل میں طلوع ہوتا ہے اور میرا سورج رات میں نکلتا ہے دن بھر جب سوئی کا ناکے میں تاگا نہیں جاتا میرے محبوب جب آتے ہیں تو میں آپ کے جسم اتھر سے چہرے مبارک سے نکلنے والی روشنی کی کرنوں میں میں سوئی کے ناکی کو پہچان لیا کرتی تھی اما عائشہ کو نور نظر آیا حضرت ابو حریرا کو نور نظر آیا اے داڑی مڈانے والے کتے میرے محبوب کے چہرے میں تجھے عیب نظر آیا حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں مسجد ربی وسلم کے سہن کے اندر بیٹھا ہوا تھا آخا تشریف فرماتے چودویں کا چاند بڑی آب و تاب کے ساتھ بڑی چمک کے ساتھ بڑی دمک کے ساتھ ٹمٹما رہا تھا چمک رہا تھا دمک رہا تھا حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں کبھی چاند کو دیکھتا کبھی چہرے انور کو دیکھتا کبھی چہرے انور کو دیکھتا کبھی چاند کو دیکھتا فرماتے ہیں میرے اللہ کی قسم مجھے چاند میں نظر آیا لیکن میرے محبوب کا چہرہ چاند سے زیادہ منور نظر آیا آج تجھے عیب نظر آیا کچھ نہیں ملتا کچھ نہیں ملتا لکھ کر رکھ لے داڑیاں مڈا کر نہیں اپنا چمڑا بھی نکال لے گا امریکہ تج سے راضی نہیں ہوگا ولن تردا انکل یہود ولن نسارا ہتھا تب تب یا ملتا ہوں قرآن نے صاف کہا داڑھی منڈانے سے یہود تجھے امریکہ تجھے اپنا نہیں بنا لے گا امریکہ تجھے اپنا نہیں بنا لے گا نسارا اپنا نہیں بنا لے گا بتوں کے پجاری اپنا نہیں بنا لیں گے ہر کس نہیں ہر کس نہیں لائت کا اولیاء من دون المؤمنین جنت اور ہے جہنم اور ہے تو داڑھی کیا چمڑا گھس لے وہ اپنا نہیں بنائیں گے میرے آقا میرے محبوب اگر تو چہرے پر سنت رکھے گا قبر کے اندر جائے گا پوچھا جائے گا تین سوال تیرا رب کون ہے تیرا دین کیا ہے اور اس کے بعد پوچھا جائے گا ومن وہ عیسافی کم کون آدمی تیرے درمیان رسول بنا کر بھیجا گیا کپ کپائے گا ڈرے گا اگر تیرے چہرے پر سنت مسلمان آج قسم کھا لینا بیوی چلی جائے چلی جائے کہنا جو بیوی داڑھی کی وجہ سے چلی جائے وہ بیوی نہیں وہ رنڈی ہے وہ آخا کی امتی نہیں وہ دنیا کی کتیا ہے عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نکاح پڑا رہے تھے دلہا تیار تھا ایجاب و قبول کے لیے دلہن کے پاس دفتر نامہ گیا دلہن نے کہا مجھے دلہا قبول نہیں وکیلوں نے گواہوں نے پوچھا کیوں قبول نہیں تو دلہن نے کہا میں داڑھی والے دلہا کو پسند نہیں کرتی عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے دلہا کو سینے سے لگایا کہ مبارک ہو دو رکا شکرانی کی نماز پڑھنا اللہ نے تیری زندگی سے ایک رنڈی کو محفوظ کر دیا ایک رنڈی سے چھٹکارا دلا دیا جانے دے ٹی وی کو پسند کرنے والی اگر کہتی ہے اگر ٹی وی رکھو گے تو میں رہوں گی کہنا اس ٹی وی کو خبر میں لے کر دفن کر لے دنیا میں بتیری جنت کی ہو رہے ہیں نبی کی امتیاں ہیں نبی کی باندیاں نکل جا ٹکرے دو مسلمانوں جورو کے غلام مت بنو اولاد کے پجاری مت بنو حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو سہاگ رات منائے ہیں پہلی رات گزری ہے اعلان کیا گیا اللہ کے راستے میں نکلو نکل گئے کیا بیوی کو نہیں جانتے تھے وہ کیا ان کو بیوی کی لذت سے آشنا ہی نہیں تھی سب تھا اللہ کا دین محبوب تھا جنت کی ہو رہے اس سے زیادہ قیمتی تھی اگر کوئی عورت کہے کہ نہیں جی مجھے داڑھی رکھنا پسند نہیں کہنا جا کسی داڑھی مڑے ہجڑے سے ہجڑے سے تو شادی کر لے مجھے نبی کا چہرہ پسند مجھے صدیق کا چہرہ پسند یہ بیوی تمہاری قبر میں نہیں کام آئے گی اللہ کے لیے لکھ کر رکھ لو نبی کام آئیں گے پوچھا جائے گا من رجل ان کو عیسا کون آدمی تمہارے درمیان نبی بنا کر بھیجا گیا میں ڈروں گا آپ ڈریں گے قبر کی وحشت قبر کی تاریخی پسلیوں کا ملنا تنہائی نہ ماں نہ باپ نہ اولاد مسلمانوں کون سی ذلت کی زندگی گزار رہے ہو تمہیں مرنا نہیں ہے جنازے میں سوار ہونا نہیں ہے تمہارے گاؤں میں مرتے نہیں مرتے قبرستان میں جاتے ارے اور کم کر دیا وہ قبرستان جاتے نہیں جاتے بتائیے کون کتنے سال سے رہ رہا ہے کتنی زندگیاں گزار رہا ہے مسلمانوں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں میری بات مانو نبی کا واسطہ دے کر کہتا ہوں ماں کی حرمت ماں کے آنچل کا واسطہ دے کر کہتا ہوں نبی نے طائف کی سرزمین کے اندر جو پتھر کھائے اور نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس میں تر سے جو مبارک خون نکلا اس خون کے ایک ایک قطرے کا واسطہ دے کر کہتا ہوں مسلمانوں اس سے بڑی بات اور میں کیا کہہ سکتا ہوں قبرستان کے کنارے کھڑے ہو کر دیکھو کتنے امیر اس میں ہیں کتنے شہزادے اس میں ہیں کتنے چودھری اس میں ہیں کتنے متولی اس میں ہیں کون دولت لے کر گیا کون مال لے کر گیا کون سلطنت لے کر گیا کون سے شوہر کے ساتھ بیوی دفن کی گئی کون سی بیوی کے ساتھ شوہر کو دفن کیا گیا کس ماں باپ کے ساتھ اولاد کو دفن کیا گیا کس بھائی کے ساتھ بہن کو دفن کیا گیا کس بہن کے ساتھ بھائی کو دفن کیا گیا اللہ کے لیے مسلمانوں انسان ہو انسان ایک باپ کے نطفے سے پیدا ہوئے ہو ایک لمحے کے لیے کسی قبرستان کے کنارے کھڑے ہو کر ایک لمحے کے لیے ذرا سمجھ سے سوچ سے عقل سے گرت مندی سے ذرا کام تو لو یہ چیز کام آئے گی کوئی چیز کام آنے کے لیے حضرت سعد رضی اللہ تعالی بہت بڑے صحابی ارے صحابی صحابی ہے چھوٹا کیا بڑا کیا تمام صحابہ بخشے بخشائے پوری دنیا اختاب سے بھر جائے پوری دنیا دال سے بھر جائے پوری دنیا غوثوں سے بھر جائے پوری دنیا ابو حنیفہ سے بھر جائے پوری دنیا امام مالک سے بھر جائے مفسروں سے بھر جائے حافظوں سے بھر جائے میرے اللہ کی قسم ایک چھوٹے درجے کے صحابی کے پیر کے دھول کا مقابلہ نہیں ہو سکتا صحابی صحابی ہے جس نے نبی کو آنکھوں سے دیکھا صحابی نبی کے پیچھے نماز پڑھی صحابی جس نے نبی کے ساتھ جہاد کیا صحابی جس کے نبی کے لیے جان دے دی مال دے دیا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا سہن کے اندر جنازہ رکھا ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھانے والے کیسے آ رہے جیسے کانٹے بکھرے ہوئے ہو اور کانچ کے ٹکڑے بکھرے ہوئے ہو کوئی بچ بج کر چلتا ہے بچ بج کر ایک قدم ادھر رکھا ایک قدم ادھر رکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے تشریف لائے سفید درست ہو گئی آپ نے نماز جنازہ پڑھائی پڑھانے والے کون کائنات کے سردار امام الانبیاء سعید الانس سعید الجنس شافیے بے ساقی ہے کوثر اللہ نے اپنے نام کے ساتھ آپ کا نام رکھا لا الہ الا اللہ موسا کلیم اللہ موسا کلیم اللہ چلا گیا لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ روح اللہ چلا گیا لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ آدم صفی اللہ چلا گیا لا الہ الا اللہ ابراہیم و خلیل اللہ ابراہیم خلیل اللہ چلا ہے باقی کوئی باقی نہیں اب ازل سے لے کر اب تک حضرت آدم کے جسم میں رو ڈالی گئی فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے عرش پر دیکھا اللہ کے نام کے ساتھ محبوب کا نام لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاند کی طرف اشارہ کرے چاند کے دو ٹکڑے ہو جائیں کڑوے پانی میں تھوکے پانی میٹھا ہو جائے مردے کی طرف اشارہ کرے مردے میں روح آ جائے وہ نہیں ہوا ایک پیالہ پانی اور ایک جمے غفیر لشکر پیالے کے اندر آپ انگلیاں ڈالے سارے لشکر کے لیے پانی کافی ہو جائے ایک ہانڈی سالن پورے غزبے تبوک کے مجاہدوں کے لیے کافی ہو جائے ایک بکری کا بچہ پورے غزبے خندق کے مجاہدوں کے لیے کافی ہو جائے آپ چاہیں عہد کا پہاڑ سونا بنا کر آپ کے قدموں کے اندر ڈالا جائے اللہ نے ہر پیغمبر کی دعا کو قبول کیا حضرت یونس کی دعا کو مچھلی کے پیٹ میں دو قبول کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو آگ کے اندر قبول کیا حضرت موسا علیہ والسلام کی دعا کو سمندر کی لہروں میں قبول کیا تو پیغمبر کی دعا قبول ہوتی نہیں ہوتی آپ کے یہاں جنازے میں کیا پڑھا جاتا ہے پہلی تکبیر میں سنا دوسری تکبیر کے اندر درود پاک تیسری تکبیر کے اندر دعا پڑھی جاتی ہے اللہ مقبل لی حینا و میتنا غور سے سنو مسلمانوں اللہ کے لیے غور سے سنو آج کی رات فیصلے کی رات یہ ہمارے علماء کرام بڑی محنتوں کے ساتھ بڑی جد و جہد کے ساتھ بڑی قربانیوں کے ساتھ آپ کے علاقے کی نوجوانوں کی تنظیم جان و مال کی قربانی کے ساتھ اللہ ان کو بھی ہدایت کے فیصلے فرمائے اللہ مجھے اور آپ کو بھی ہدایت کے فیصلے فرمائے مولا اسیان کی زندگی نافرمانی کی زندگی کو آج قدم فرما دے آج ہدایت دے دے اللہ ہدایت دے دے قرآن دے دے نبی کا طریقہ دے دے مکے کا راستہ دے دے مدینے طیبے کا راستہ دے دے اے رب کائنات ہمیں شیطان نے گمراہ کرا دیا تھا کہ ہمارے قدم لڑکھڑا کر امریکی کتوں کی طرف چلے گئے تھے ہم توبہ کرتے ہیں مولا ہم حقیقت جان چکے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ کا جنازہ تیار پڑھانے والے امام الانبیاء پڑھنے والے صحابہ کرام دعا قبول ہوتی نہیں ہوتی نبی نے جب تیسری تکبیر کہی اللہ حینا و میتنا اے اللہ ہمارے زندوں کی مغفرت کر دے اور یہ جنازے کی مغفرت کر دے اللہ قبول کرے گا نہیں کرے گا کرے گا نا جنازہ ہوا تدفین ہوئی صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ جنازہ پڑھانے کے لیے اور جنازوں کے پاس دوڑ کر چل کر آتے یہ لڑ کھڑاتے قدم کے ساتھ کیسے آئے اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت سعد کا اللہ کے یہاں وہ مقام اور وہ درجہ ہے کہ نماز جنازہ پڑھوانے کے لیے اللہ نے آسمان سے ستر ہزار فرشتوں کو بھیجا سہن کے اندر جگہ نہیں تھی فرشتوں سے بچ بچاتے میں مشکل سے جنازے تک پہنچا کسی کے جنازے میں منسٹر آتا ہوگا کسی کے جنازے کے اندر کوئی مومن آتا ہوگا کوئی متولی آتا ہوگا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ وہ جن کی نماز جنازہ میں ستر ہزار فرشتے پڑھانے والے امام الانبیاء پڑھنے والے صحابہ کرام اور جن کی جنازہ ہے وہ سات صحابی خود اللہ کے لیے غور کرو مسلمانوں کیا ملتا ہے نماز چھوڑ کر کیا ملتا ہے داڑھی مڈا کر کیا ملتا ہے دین سے دور ہو کر کیا ملتا ہے تمہیں سنت سے ہٹ کر اللہ کے لیے غور کرو جو مرحلے میں جانا ہے وہ مرحلہ بڑا نازک ہے بڑا خطرناک ہے تدفین ہوئی آقا نے فرمایا کہ ساتھ کے لیے دعا کرو اللہ تعالی حضرت سات کی خبر کو کشادہ کر دے عذاب ہٹا لے صحابہ کرام پریشان ہوئے اللہ کے حبیب پاک آپ نے فرمایا تھا حضرت صاحب کی نماز جنازہ کے لیے ستر ہزار فرشتے آ رہے اور آپ یہ دعا کروا رہے آقا نے فرمایا کہ کوئی موتا ایسی نہیں ہوتی جو قبر میں جاتی ہو اور قبر اس کی پسلیوں کو آپس میں نہ ملاتی ہو اب میں نے دیکھا اللہ نے مجھے دکھایا کہ حضرت صاحب کی پسلیاں اس طریقے سے آپ نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں ڈال کر فرمایا مجھے اللہ نے دکھایا حضرت صاحب کے قبر کے منظر کو ان کی دونوں پسلیاں آپس میں مل گئی ہے لیکن میری اور تمہاری دعا سے اللہ نے ان کی پسلیوں کو پھر ہٹا دیا ہے اور قبر میں کشادگی پیدا کر دی ہے اللہ بکبر جس کی زندگی کی کوئی نماز قضا نہیں جس نے کسی غیر محرم کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا جس کے گھر میں ٹی وی نہیں تھی ناچ گانا نہیں تھا مسلمانوں آج ہماری زندگی کیا ہے قبر میں جا کر کیا کرو گے قبرستان کے کنارے دو منٹ کے لیے کھڑے ہو کر اس قبر میں مجھے جانا ہے کبھی کبھی تو میں جھارکھنڈ بہار اتر پردیش کے علاقوں میں جاتا ہوں خطرناک قسم کی گرمی بیالیس ڈگری چوالیس ڈگری گرمی ہوتی ہے میں تو یہ کہتا ہوں اللہ کوئی عذاب قبر نہ دے قبرستان کے اوپر سے گزرتا ہوں اللہ کوئی عذاب قبر نہ دے اس گرمی کے اندر اس ہی کو پہنچا دے یہ کیا کچھ کم ہے ذرا دیر کے لیے بجلی چلی جاتی ہے اے سی چلا جاتا ہے کولر چلا جاتا ہے ہماری جان میں جان بنتی ہے مسلمانوں کون سی چیز کام آنے کی قبر میں کہاں بھاگ رہے ہو ارے دونوں کس نے تمہیں اچک لیا ہے کس نے تمہارے دماغ کو خراب کر دیا ہے مسلمانوں تم قرآن کے محافظ تھے تم کعبہ کے محافظ تھے پاس تھے مسلمانوں مسلمانوں قرآن سے تمہاری پہچان کی جاتی تھی حدیث سے تمہاری پہچان کی جاتی تھی تمہارے بارے میں آیت تازی ہوئی محمد رسول اللہ ولدینشافار روحما بینہم تراہم رکان سجدیں یبتغون فضلا من اللہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی نشانی یہ ہے وہ رکو کی نشانی ملے گی سجدے کی نشانی ملے گی میرے آقا نے فرمایا اولیاء اللہ اذا روز کر اللہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ کی یاد تازہ ہو جائے تمہارے چہروں کو دیکھ کر فلموں کے حرام زادوں کی یاد تازہ ہوتی ہے یا اللہ کی یاد تازہ ہوتی ہے مسلمانوں کیا ہوتا ہے کہاں چلے گئے تمہیں برباد کر کے رکھ دے گا امریکہ یہ یہ کافرانہ تہذیب تمہیں تبار برباد کر کے رکھ دے گی ارے سوچو جو اسلام سے ہٹتا ہے کتنا زلیل کام کرتا ہے آج مسلمانوں کے اندر سود کی وبا نہیں ہے آج مسلمان سود کی لانت میں مبتلا نہیں ہے سنگا نام کی تنظیم کرناٹک کے چپے چپے کے اندر جا چکی ہے عورتیں جو شوہر کی بات نہیں مانتی اس تنظیم کے ممبر ہو کر جب باس آتا ہے عرب کے ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے اس کی تعظیم بجا لاتی ہیں جو شوہر اللہ کے بعد اگر کسی کا سجدہ کسی کے لیے جائز ہوتا آخا نے فرمایا میں حکم دیتا کہ اللہ نے فرمایا آخا نے فرمایا اللہ کو چھوڑ کر وہ شوہر کو سجدہ کیا کرے دوسرے نمبر پر اتنا مقام اس کے لیے کبھی کپڑا پہنا نہیں اس کے لیے کبھی ادب بجا سنگا کی تنظیم میں داخل ہو کر وقت مقررہ پر جا کر کبھی تحجد کو نہیں پڑھا کبھی نماز کو نہیں پڑھا سنگا کے باس کی تعظیم کی جا رہی ہے اب پیسہ جو لیا مرد کی عظمت نہیں رہی مرد کی مرد کا احترام اجی تم کیا خاک کما کر لاتے ہو اسکول کی فیس تمہارا باپ بنے گا میں نے بنا ہے اب وہ حکومت چلاتی ہے قرآن کہتا ہے ارری النساء مرد حاکم ہیں مرد بڑے ہیں لیکن سنگا میں سود میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اللہ نے گھر کا نظام بدل دیا اب یہ کما کر لا کر جوڑے کی رقم لے کر بھیک کی رقم لے کر ماں باپ سے لے کر جب اس نے شوہر کو دیا تو شوہر پیروں کا جوتی بن گیا یہ اس پر سر پر بیٹھ کر مسالہ پیسنے لگی عورت جس گھر کے اندر حاکم ہوگی میرے آقا نے فرمایا کہ وہ گھر تباہ ہو جائے گا اور وہ گھر برباد ہو جائے گا ترمیزی شریف کی روایت ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مرد جورو کے غلام ہو جاتے ہیں جورو کی تابے داری میں چلتے ہیں ان کے لیے زمین پر چلنے سے بہتر ہے کہ وہ قبر کو ترجیح دے وہ مر جائے میرے آقا نے فرمایا وہ زمین کے اندر دفن ہو جائے سوت کی لانت کے اندر عورت مبتلا سوت کی لانت کے اندر کیوں کاروبار کو ترقی دینا ہے بیٹی کی شادی کرنا ہے حج کر رہا ہے کوئی لون لے کر مکان بڑھا رہا ہے لون لے کر ارے بھائی علماء کو کیا معلوم پرانی رٹ رٹتے رہتے ہیں ہاں علماء کو کچھ معلوم نہیں ایک بات ضرور معلوم ہے کہ جو آدمی سود لیتا ہے دیتا ہے یا سود کی دلالی کے اندر مبتلا ہے میرے آقا نے فرمایا اس کا چھوٹا گنا یہ ہے کہ اپنی ماں سے چھتیس مرتبہ بلاکار کرتا ہے وارے مسلمان واہ واہ دنیا کو ہدایت دینے آیا تھا عدالت دینے آیا تھا جنت کا راستہ بتانے آیا تھا تیرے گھر کی جننے والی ماں سینے سے دودھ پلانے والی ماں جس ماں کے قدم تلے جنت اس ماں کو تو نے بخشا نہیں کپڑے نکال کر روزانہ پیس پر چھ مرتبہ اسے جنا کرتا ہے تو قوم تجھ سے کیا امیدیں وابستہ رکھے گی ستر سال کی بوڑھی ماں رحم کر جب وہ چلتی ہے تو ذرا تصور تو کر آخا کی بات تو جھوٹی نہیں ہو سکتی آخا نے فرمایا اگر یہ دیوبند کا فتوا ہوتا میں فٹ بال کی لات مار کر اڑا دیتا اس کو اگر بریلوی کا فتوا ہوتا احمد رضا خان کو قتل کا فتوا دے دیتا کسی اور مسلک اور کسی تحریک اور کسی جماعت کے نمائندے کی بات ہوتی میں اس کو قتل کر دیتا کیوں میرے محبوب کی امت کو زانی بتاتے وہ بھی ماں کے ساتھ ضلاع کرنے والا ماں اگر زندہ ہو علماء بیٹھے ہیں پوچھ لینا کہ ماں اگر زندہ ہو تو ماں کے ساتھ چھتیس مرتبہ اگر ماں مری ہی ہوئی ہو خبر کو کھود کر اس کے کفن کو پھاڑ کر اس سے چھتیس مرتبہ زنا کرتا ہے مسلمان کتنے لوگ چٹ فنڈ کے اندر مبتلا سنگا کے اندر مبتلا لون کے اندر مبتلا مسلمان پیٹ پر کندک کے تبوک کے پتھر باندھ لے لیکن سود کے اندر مبتلا نہ ہو بھوکوں جا پتے کھا لے مٹی کھا لے پاوی پی کر زندگی گزار لے سود اعلان جنگ ہے اللہ کے ساتھ پادن و بہار بھی من اللہ ورسو ہی اتنی بری چیز ہے اب دیکھو ہے ہمارے پاس اس کی حرمت کرنے والے کرانے والے مسجدوں کے ذمہ دار مدرسوں کے ذمہ دار اللہ کے راستے میں نکلنے والے ایک لقمہ پیٹ میں حرام کا ہوگا چالیس دنوں تک اللہ ایک سجدہ قبول نہیں کرے گا جو ماں کا دن میں چھتیس مرتبہ بلاکار کرے اس کے کپڑے ارے رحم تو کرو بھائی تمہاری ماں کے ساتھ میں تمہیں مدرسے کو چندہ دینے کی بات نہیں کر رہا ہوں مسجد کا مینار بننے کی بات نہیں کر رہا ہوں ذرا تمہاری ماں چل رہی ہو تو اسے دیکھو کہ ساٹھ سال کی بڑھیا ہے اس کے کپڑے کاٹ کر تم زنا کرو گے حدیث نہ کہہ رہی ہے کہ سود کے ستر سے زیادہ درجے ہے چھوٹا درجے کا عذاب یہ ہے چھوٹا درجے کا وبال یہ ہے کہ ماں کے ساتھ کوئی چھتیس مرتبہ زنا کرے بلاکار کرے اور وہ بھی زندہ ہو تب مری ہی بھی ہو قبر کے پاس جاؤ ذرا تصور تو کرو کہ اس کے قبر کو تم کھود رہے ہو اس کی کفن کو تم پھاڑ رہے ہو مسلمانوں کیا زندگی گزار رہے ہو مرا ہوا کتا کھا لو بہتر ہے ماں کا بلاکار کرنے سے ماں کی آبرو لوٹنے سے کون سا گنا ہے جو مسلمان آج چھوڑے ہوئے ایسا نہیں کہ جانتا نہیں ہے یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ سن رہا کہ سود حرام ہے نماز پڑھنا ضروری ہے گانا بجانا حرام آخا نے گانے بجانے کو حرام قرار دیا ایک وقت وہ تھا مسلمانوں انیس سو بیاسی تراسی کے اندر مراد آباد کے اندر ایک خطرناک تاریخی فساد ہوا اللہ اکبر اس وقت بھی مسلمانوں کی کیا شان تھی کیا غیرت تھی ٹی وی عام نہیں تھا پہلے اسے نکالو یہ عیسائی ایجنٹ ہے میں کہتا ہوں اللہ کے لیے یہ یہودی ایجنٹ یہ کیبل کا ایک سرا تمہارے گھر میں اور اس کا دوسرا سرا جہنم میں یہ جہنم کا اجدا ہے جس کی دم جہنم میں ہے اور اس کا پن تمہارے گھر کے اندر ہے تمہاری بیٹیوں کی حیات کا جنازہ نکلتا ہے تمہاری بہنوں کو طاقت ملتی ہے کہ کسی لور کے ساتھ غیر مسلم کے ساتھ وہ فلموں کو دیکھ کر ڈراما کو دیکھ کر بھاگ اسے نکالو ذکر ختم ہوتا ہے تلاوت ختم ہوتی ہے بڑوں کا اکرام احترام ختم ہوتا ہے کوئی فیوریٹ سیریل چلتا ہے دوست ملنے کے لیے آتا ہے اب یہ دیکھنا چھوڑنا پسند نہیں کرتا کرکٹ کو چھوڑنا پسند نہیں کرتا اب جھوٹ کہلوا کر بھیجتا ہے بچے کے ہاتھ سے جاؤ کہہ دو ابو جان گھر کے اندر نہیں ہے بچے کو یہ تعلیم بچپن سے مل رہی ہے جھوٹ بولنے کی باپ تربیت دے رہا ہے ماں تربیت دے رہی ہے ٹیوشن کے لیے حضرت آتے ہیں ماں اور بچے مل کر سیریل دیکھتے ہیں وہ سیریل ان کا پسندیدہ سیریل ہوتا ہے ماں خود اپنے گیٹ کے پاس آ کر پردے کے ساتھ سر پر پلو ڈال کر کہتی ہے حضرت بچے خالہ کے یہاں چلے گئے آج ٹیوشن نہ پڑھا لیے گا یہ جہنم کا آنا ہے یہ قرآن سے دور کر دے گا تمہیں یہ علماء سے دور کر دے گا یہ جنت سے دور کر دے گا میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دن بزی شریف کی روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک زمانہ آئے گا لوگ لہو لعب کے اندر گانے بجانے کے اندر لوگ رات کو عشاء کی نماز نہیں پڑھتے تحجد نہیں پڑھتے الٹا کیا کرتے ہیں اب بچوں کے لیے کارٹون سیریل الگ الگ ٹی وی دے دیا ہے اب لیڈیز کے لیے الگ سیریل الگ ٹی وی کہ تم سات بہو کے جھگڑے دیکھ کر ہماری ماں کی بے عزتی کیا کرو یہ صاحب آ کر ننگے ننگے پوسٹر اور ننگی ننگی فلمیں دیکھا کرتے ہیں اور اللہ کا قہر اور اللہ کا عذاب یہ آتا ہے کہ جب ٹی وی کے پردے پر یہ ننگی رنڈیوں کو دیکھتے ہیں تو ان کی بیوی ہور جیسی ان کو چمارنی لگتی ہے اور یہ بھنگی لگتی ہے میرے آقا نے فرمایا اگر کسی غیر محرم پر نگاہ پڑے اللہ کے ڈر سے اس نگاہ کو نیچے کر لے اللہ تعالیٰ جنت کے مزے اسے دنیا میں دیں گے اگر اگر جان بوجھ کر ان منڈیوں کو دیکھا جاتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس سے دنیا سے نعمتوں کو چھین لیں گے یہ سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑی دولت جو حلال بیوی اس کے گھر میں تھی ان رنڈیوں کو دیکھنے کے بعد اس بیوی کی عظمت دل سے نکل گئی کتنے لوگ طلاق دے دیتے ہیں کتنے لوگ بیوی کے ساتھ ظلم کرتے ہیں ستم کرتے ہیں باوجود یہ کہ اللہ نے اسے نما بنایا تھا باوجود یہ کہ اللہ نے اسے حورانی صفت والی عورت بنایا تھا لیکن ان رنڈیوں کو دیکھ کر اللہ نے عذاب یہ دیا کہ اس کے دل سے اس کی قدر نکل گئی اور اس کی عظمت نکل گئی وہ کتنا قیمتی پھول پہنے وہ کتنا قیمتی عطر لگائے کتنے قیمتی کپڑے پہنے اس کی آنکھوں کو رنڈی دکھائی دیتی ہے اس کے آنکھوں کو بھنگی دکھائی دیتی ہے اس لیے کہ رنڈیوں کو دیکھ کر اللہ نے اس کے آنکھوں کے نور کی بسارت کو چھین لیا عذاب ہے مسلمانوں میرے آخا نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ لوگ رات میں گانے بجانے کے اندر مصروف ہوں گے اور جب صبح اٹھیں گے اللہ ان کے چہروں کو کتوں اور سمروں کے چہروں میں بدل چکا ہوگا علماء نے کہا کہ اس کا مطلب یہ کہ کتے کی صفات مسلمانوں میں آ چکی ہوں گی سور کی صفات آ چکی ہوں گی میں جانتا ہوں شہر بنگلور کا ایک واقعہ کہ ایک بنگلور کے مسجد کے امام صاحب سامنے کی دکان کے اندر جو ریڈیو کی مرمت کرنے کی دکان تھی خبریں سننے کے لیے گئے اس وقت ہندوستان پاکستان کے اندر کچھ چکمک تھی کچھ بمباری کا سلسلہ تھا خبریں سننے کے لیے گئے اس وقت تک مسلمانوں کے دلوں میں ریڈیو کی نفرت تھی مسلمانوں کے دلوں میں گانے بجانے کی نفرت تھی اور یہ نیکی اور تقوی کی علامت سمجھی جاتی تھی کہ گھر کے اندر ان چیزوں کو نہ رکھا جائے آج کوئی عید کی بات نہیں عالم کیا ظالم کیا داڑھی والا کیا داڑھی منا کیا حاجی کیا تاجی کیا متولی کیا چور کیا اچک کا کیا یہ گھر کی زینت ہے یہ گھر کی شان ہے جیسے بیت الخلا ضرورت ہے حمام خانہ ضرورت ہے ٹی وی ضرورت ہے لوگ دھوکہ دیتے ہیں کہ ساتھ خبریں معلوم ہوتی ہیں خبریں اخبار سے معلوم نہیں ہوتی سب آپ کو ٹی وی سے معلوم ہو رہی اور کتنا نالج مسلمانوں نے پاس کر لیا خبروں کو دیکھ کر ٹی وی کو دیکھ کر کتنے سائنسدان بن گئے کتنے ڈاکٹر کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا میرے آقا نے فرمایا کہ اس سے لوگ تباہ ہوں گے برباد ہوں گے ان کے چہروں سمروں بندروں میں کتوں میں تبدیل ہو جائیں گے یا اساخ پیدا ہو جائیں گے ایک وقت تک مسلمانوں کے دلوں میں اتنی نفرت تھی وہ امام صاحب کو مسجد سے نکال لیا گیا کیوں حضرت آپ ریڈیو سننے کے لیے انہوں نے لاکھ قسمیں کھائی میں نے کوئی گانا نہیں سنا میں نے کوئی ایف ایم نہیں سنا اس وقت ٹی وی بنگلور کے اندر نہیں آئی تھی صرف خبریں سننے گئے آج کیا ہو رہا ہے صاحب بس چلے مسجد کے میناروں کے اندر اینٹینا لگا دے ڈش اینٹینا لگا دے حضرت پونے ایک سے لے کر ڈیڑھ بجے تک جمعہ میں بھاشن کے بجائے ہمیں ٹی وی سیریل دکھا دو ہمیں ناٹک دکھا دو اتنا ٹی وی کا رسیا بیڈ روم کے وقت کھانا کھاتے وقت رنڈیوں کا ناچ اب باقی یہ ہے کہ بیت الخلا کے اندر اس کو رکھ لے پیشاب کے قطرے ڈالتے وقت پاخانہ کے ڈلے ڈالتے وقت اور ننگے ہو کر غسل کرتے وقت غسل خانے کے اندر اس کو رکھ لینا باقی ہے آج یہ نوبت آ گئی ایک وقت میں جانتا ہوں انیس سو بیاسی تراسی کے اندر کہ مراد آباد کے اندر ایک مسجد کے سامنے جب گانا بجانا لے کر ہندوستان کے برادران وطن نے غیر قوموں نے کافروں نے جب جلوس نکالا مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ رات میں عشاء کا وقت کم و بیش یہ لوگ مسلی باہر نکلے اور کہنے لگے کہ خبردار نماز ہوگی اب اب جو ہے یہاں پر تلاوت ہوگی لا تسمع لحاظ القرآن کا کام نہ کیا کرو تم ضرور بجایا کرو لیکن مسجد کی حد کو چھوڑ کر کیا کرو لیکن کچھ لوگوں نے شرارتن جب بیان باجا بجایا تو مسلمان تھا کہ میرے اللہ کے قرآن کی توہین میرے اللہ کے گھر کی توہین وہ لڑ پڑا اور حتیٰ کے شہادت تک کی نوبت آ گئی تو اس کے بعد مسلمانوں کی ایک جماعت نے کافروں کی جماعت پر حملہ کر دیا پھر ان لوگوں نے انتقام کے طور پر جب عید کی نماز ہوئی خنزیروں کو کیچڑ کے اندر ڈال کر صفوں کے درمیان چھوڑ دیا جب بھگدڑ بچی اور مسلمان پتھراؤ کرنے لگے پی ایس سی کے لوگوں نے مسلمانوں کے بچوں پر گولیاں برسائی مسلمانوں کے نوجوانوں پر گولیاں برسائی مسلمان ایک وقت وہ تھا کہ گانے کے لیے تم مر جاتا تھا کہ اس کو ختم کرو اللہ کی آواز کو بلند کرو آج ہر مسجد کے اندر لکھا ہوا رہتا ہے کہ اپنے موبائل سوئچ کو آف کر دو یہاں اللہ کی کلام پاک کی تلاوت ہوتی ہے الرحمان اللہ القرآن قرآن مان صلی علیہ کل قرآن اور یہ کمین حرام زادے نام نہاد مسلمان لگتا ہے یہودی ایجنٹ ہے لگتا ہے عیسائی نطفے سے پیدا ہوا ہے میں کہتا ہوں کہ جس کے موبائل کے اندر حرام زادوں کی رنگ ٹون ہو گانے کی رنگ ٹون ہو وہ غور و فکر کرے اپنا انالیس کرے اپنا تجزیہ کرے تو اسے پتا لگے گا وہ باپ کے نطفے سے پیدا نہیں ہوا اللہ کا قرآن وہاں پر پڑھا جاتا ہے اور یہاں پر لیلا مجنو کے گانے کی رنگ ٹون میوزک بچتی ہے کیا ہو گیا مسلمان ابھی حال میں میں انٹرنیٹ میں تلاش رہا تھا وقت ختم ہو گیا ختم کر دیں انٹرنیٹ کے اندر ہر آدمی اپنا اپنا عنوان اپنا اپنا موضوع ہزاروں آدمی سینکڑوں آدمی ہیں ایک ایک آدمی ایک ایک عنوان دے تو نہیں نہ ہو سکتا امام صاحب کو کوئی کہے سورہ رحمان پڑھے کوئی کہے سورہ واقعہ پڑھے اس کو جو پڑھنا ہے وہ پڑھے گا اللہ اس کے دل میں جو باتیں ڈالے گا شروع ہی سے وہی عنوان رکھتے آپ یہ باتیں بیکار کی ہیں کیا جو ہو رہی ہاں دارالعلوم کراچی پڑوسی ملک کے اندر ایک ادارہ ہے دارالفتا کے فتوا نٹ پر آتے ہیں ایک فتوے کو دیکھا تو پیروں تلے زمین نکل گئی میری یا اللہ کتنوں کا ایمان باقی کتنے ملاؤں کا کتنے اماموں کا اور کتنے محتمیموں کا ایمان باقی ہے سنیے گا فتوا اس وقت اگر گانے کے اندر آپ کے موبائل کے اندر کوئی گانے کی رنگ ٹون ہے اللہ کے لیے اس کو نکال دیجئے نکال دیجئے بات چننے والی ہوتی ہے تو آدمی کیا کرتا ہے پتلی گلی سے بھاگتا ہے حضرت میراج کا واقعہ بولو سمجھ گئے فتوا اتنا خطرناک تھا ذرا غور کرے فتوے کے بول بھی سائل نے نقل کیے تھے کہا کہ حضرت جن گانوں میں خدا کی توہین ہوتی ہے نبی کی شان میں گستاخی ہوتی ہے جیسے کہ گانے کے بول انہوں نے لکھے نقل کفر کفر نباشد علماء جانتے ہیں کہ کسی کفر کو نقل کیا جائے سمجھانے کے لیے تو آدمی کافر نہیں ہو جاتا کہا ہے اے دنیا بنانے والے تو نے کہے کو دنیا بنائی تیرے من میں کیا سمائی ایک بہت پرانا کوئی گانا ہوگا اس گانے کے بول اور اس جیسے کئی بول اس نے اس میں بطور مثال کے نقل کیے غور سے سنیں ایک ایک جملہ آج یہ بلا عام ہے صاحب بلا عام ہے ایمان نہیں بنے گا عقیدہ نہیں بنے گا تو آپ قرآن دے کر کیا کریں گے حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیر اہل کو علم دینا ایسا ہے جیسا کہ سور کے گلے کے اندر ہیرے جواہرات کا مومبتی کا ہار ڈالنا پہلے ایمان ہی نہیں بنا نماز کا تاریخ مومن رہتا ہے اسلام میں رہتا ہے من ترک سلا تمتا فقط کفر ایسے کافر کو قرآن پڑھا کر کیا کریں گے آپ یہ مسئلہ دیکھیے اس نے پوچھا اللہ کی شان میں گستاخی نبی کی شان میں گستاخی قرآن کی گستاخی سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ کر ایک گانے میں رنڈی شرم گاہ اڑاتی ہے استخر اللہ رب استغفر اللہ اللہ کی توہین نہیں ہے تو انہوں نے پوچھا کہ ان گانوں کو گانے والے کا ایمان باقی رہتا یا نہیں رہتا مفتی صاحب چونکہ مسئلہ بڑا نزاکت والا تھا دارلوم کراچی کے بڑے اکابرین اور ایشیا کے بڑے بڑے مفتیان کرام کی اس پر توثیق کرائی تصدیق کرائی جواب یہ لکھا جواب غور سے سنے اسی وقت کیا مصیبت ہے صاحب مدرسے کو چندہ دینے کے لیے کہا جاتا ہے تو قدم پیچھے مسجد کے لیے چندے کا اعلان کیا جاتا ہے چہرے پر جھریاں آ جاتی ہیں اور پیسہ دے کر آدمی جہنم کا پیپ اور لہو پی رہا ہے یہ مفت کے میں فون آپ کو کر رہا ہوں مسجد کے اندر ہوں اعتکاب کے اندر ہوں مدرسے کے اندر ہوں جلسے کے ماحول میں ہوں ڈھیڑو چمار کے گانے مجھے سنائی دیتے آپ کو کیا ملا میرے کان کے اندر لہو ڈال کر جہنم کا جہنم کا پیپ غیروں کو ڈال کر آپ کو کیا پیسے دے کر علماء نے لکھا اگر کسی نے ارادتن ارادے کے ساتھ یہ جملے کہے اگرچہ اس کا عقیدہ صحیح ہو یعنی اللہ کے بارے میں کوئی گستاخی نہیں کرنے والا نبی کے شان میں کوئی گستاخی نہیں کرنے والا لیکن یہ جملے اس نے کہہ دیے یہ بول اس نے دوہرا دیے ارادے کے ساتھ میرے اللہ کی قسم فتوا میرے نیٹ کے اندر سید ان شاہ ڈاٹ کام کے اندر جو میرا ویب سائٹ ہے پہلے ہوم پیج کے اندر ہم نے اس صفحے کو ڈالا ہے تاکہ دنیا والے سے استفادہ کریں اگر آپ انٹرنیٹ کے ماہر ہیں تو اس فتوے کو نکال کر کاپی کر کر ہم کاپی لانا بھول گئے کاپیوں کی تقسیم کیجیے آپ مفتی صاحب نے لکھا عقیدہ صحیح ہو ارادتن یہ جملے اگر زبان سے نکل گئے تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اتنا نازک اور حساس مسئلہ ہے اور کوئی جوں بھی نہیں رہتی ہمیں کوئی کہے یہاں جو بیٹھے ہیں علماء اکرام اسٹیج پر یہاں سامنے فون آیا کیا ایسا گھر کی دیوار گر گئی ہاں ایمان چلے گیا بولے تو کسی کو کچھ نہیں ہو رہا ایمان سستا ہے مرو کچھ نہیں ہو رہا ایمان چلے گا اسلام چلے گیا ارے ایمان کو پہچان چھوٹی سی بات پر اگر میں نے شراب پیا تو شراب کا مزہ آیا میں نے زنا کیا تو مجھے زنا کی لذت ملی میں نے چوری کیا تو مجھے مال ملا ارے وہ دھیڑوں چماروں رنڈیوں کے بول مل بول کر مجھے کیا ملا علماء کہتے ہیں کہ ایمان کا جنازہ نکل گیا اب لیلا کو کہتے ہیں میں تجھے کعبہ بنا کر پوجوں گا میں تجھے خلا بنا کر دیکھوں گا میں صبح و شام تیرا نام لیا کروں گا اس سے علماء کہتے ہیں کہ اس کا ایمان خارج ہو جاتا ہے اسلام سے نکل جاتا ہے اللہ اب یہ رنگ ٹون مسلمان نوجوان اپنے فونوں کے اندر رکھے ہوئے ہیں اسی طریقے سے ایک دوسری بات ہے شاخوں پر دوا چھڑکنے سے کیڑے مر جاتے ہیں جڑ کو پاک کرنا چاہیے ایمان بناؤ پہلے نبی کو پہچانو اسلام کی قدر و قیمت کو جانو مجاہد فی سبیل اللہ بنو اپنا مقصد ہے زندگی اوڑھنا بچھوڑنا ایمان اور اسلام کو بناؤ دیکھو حدیث پاک میں آتا ہے من ترک صلا متعمین فقط کفر جس نے نماز کو چھوڑا وہ دھیڑ ہو گیا یہی ترجمہ ہے اب یہ علماء کیا کہتے ہیں نئی صاحب اس کی فرضیت کا اس نے انکار کیا یہ کہا ہے حدیث میں عقیم السلح تکون من المشرقین نماز قائم کرو دھیڑو چماروں میں سے نہ ہو جاؤ نہیں صاحب اگر اس نے نماز کی فرضیت کا انکار کیا تو کافر ہو جائے گا مان لو مان لو میں تو نہیں مانتا اس لیے کہ حدیث میں یہ بات نہیں اگلے علماء نے وہ بات کہی اور جن علماء نے یہ بات کہی ان کا انکار کفر نہیں ہے میں خاصی نانوتوی کی بات کو نہ مانو قیامت میں نہیں پکڑا جاؤں گا حضرت اشرف علی تھانوی کی بات کو نہ مانو قیامت میں موقضا نہ ہوگا ماخذہ کس بات پر ہوگا اللہ کی بات نہ مانو نبی کی بات نہ مانو اور اللہ نے یہی کہا عقیم السلح ولا تکون من المشرقین نماز قائم کرو بھیڑو چماروں میں سے نہ ہو جاؤ اور آخا نے فرمایا ترک سلا تھا متعمدن فقط کفر جس نے نماز کو جان بوجھ کر چھوڑا وہ کافر ہو گیا یہی کہا اب کس نے کیا اچھا یہ مان لیا جائے کہ چلو فرضیت کا انکار ارے صاحب فرضیت کا انکار کس کو کہتے ہیں شامیانہ والے کو پنڈال والے کو ہم نے بلایا ہم نے کہا کہ لائٹ آن کرو اثر کو کہا تو اس نے آن نہیں کیا مغرب کو کہا تو آن نہیں کیا فجر میں کہا تو آن نہیں کیا زہر کیا تو آن نہیں کیا اور پھر ہفتے کے دن کہا تو آن نہیں کیا اتوار کے دن آن نہیں کیا ایک مزدور کو آپ نے کہا وہ ایک وقت انکار کرے دو وقت انکار کرے تین وقت انکار کرے ایک مہینہ انکار کرے دو سال انکار کرے کیا کہیں گے آپ یہ آپ کا وفادار ہے فجر میں کہا حیا السلام آ جاؤ نماز کی طرف نہیں گیا زہر میں کہا حیا الفلاح آجا کامیابی کی طرف نہیں گیا یہ پکار کس کے باپ کی تیرے زرقلید زرقلید جو ہے معذم کی یہ پکار نبی کے نائب کی بلال کے نائب کی یہ پکار اللہ کی جمعہ میں گیا جمعہ کی رات کو نہیں ہفتے کو نہیں اتوار کو نہیں بقرعید میں گیا پھر اس کے بعد عید الفطر تک نہیں گیا دن میں پانچ مرتبہ بلاتا رہا سردیوں میں بلاتا رہا گرمیوں میں بلاتا رہا شوال میں بلاتا رہا زیخادہ میں بلاتا رہا جنوری میں بلاتا رہا فروری میں بلاتا رہا اب بھی تو مابل رہے گا میں دیکھوں تو صحیح وہ دنیا کا کون سا مفتی ہے یہاں میرے ساتھ ملازرہ ذرا کرے مباحلہ کرے اس کی بیوی کو کہے ناشتہ لانے کے لیے نہیں لائی کھانا لانے کے لیے نہیں لائی کپڑا دھلنے کے لیے نہیں دھلی مکان صاف کر اب بھی بیوی رہے گی وہ قریب آنے کے لیے کہا ملاقات کرنے کے لیے کہا نہیں کی اب بھی بیوی رہے گی ہے کسی میں ہمت ارے جنوری میں نماز نہیں فبروری میں نماز نہیں عید الفطر کو گیا دو رکعت دو ٹھونگے ماری عید الزحا کو گیا دو ٹھونگے ماری اب کیسے باقی رہے گا کتنے لوگ ایمان کی زندگی گزار رہے ہیں اور کتنے لوگ کفر کی زندگی گزار رہے ہیں اللہ کے لیے بتاؤ گانا گا کر ایمان کا جنازہ نکلا نماز کو چھوڑ کر ایمان کا جنازہ نکلا داڑھی مڈا کر نافرمانوں کی شکلیں اپنائی یہ کوئی معمولی کام نہیں قیامت کے دن داڑھی مڈوں کے ساتھ اچر ہوگا المرو ما من احبا صدیق فاروق کے ساتھ نہیں اٹھیں گے غوث کے ساتھ نہیں اٹھیں گے پیران پیر کے ساتھ نہیں اٹھیں گے آپ آپ کا حشر داڑی مڈوں کے ساتھ ہوگا ٹونی بلیر کے ساتھ ہوگا بش کے ساتھ ہوگا بتائیے ایمان کی بو کہاں ہے ایمان کی مہک کہاں ہے مسلمانوں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں نبی کا واسطہ دے کر کہتا ہوں دیکھو کعبہ تمہیں بلا رہا ہے اس کعبے کی آواز کو سنو دیکھو صفا بلا رہا ہے دیکھو مروا بلا رہا ہے دیکھو حضرت وقت میں بلا رہا ہے ان باتوں میں نہ تباہ ہو جاؤ گے برباد ہو جاؤ گے ذرا علما چڑتے ہیں اس لیے کہ ان کا بھانڈا پھٹتا ہے وہ کھلتے نہیں وہ خود سود لیتے ہیں کریڈٹ کارڈ ان کے پاس ہوتا ہے لون وہ لیتے ہیں فجر کی نماز وہ چھوڑتے ہیں اکثر جلسوں میں جہاں جاتا ہوں آدھی آدھی رات پونی پونی رات جلسہ ہونے کے بعد اس مسجد کا امام وہاں نماز میں نہیں رہتا میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں ایسے ہزاروں جل سے ایک طرف اور فجر کی نماز ایک طرف فجر کی نماز کا جو ثواب ہے ایسے کروڑوں جل سے وہ ثواب نہیں لا سکتے مسلمانوں حقیقت کو پہچانو حق و باطل کو پہچانو سچ اور جھوٹ کو پہچانو تم گھاس نہیں کھاتے تم کھانا کھاتے ہو تم چیتڑے نہیں اوڑھتے تم کپڑا پہنتے ہو تم انسانوں کی زندگی گزارتے ہو حیوانوں کی زندگی نہیں گزارتے مسلمانوں حق و باطل کو پہچانو کل کوئی تمہارا ساتھ نہیں دے گا کوئی ساتھ نہیں دے گا یہ نیکیاں یہ امال ساتھ دیں گے جو تمہارے لیے قربان ہوا کرتے تھے تم ان کو ٹھکراتے ہو اور جو تمہیں تھوک کر نہیں دیکھتے میں کہتا ہوں آپ کی سرزمین کے اندر فلم میں کام کرنے والا نام لے کر کہتا ہوں سلمان خان آ جائے شاہ رخ خان آ جائے اور آپ کہیں کہ جناب والا مفتی اعظم ہمارے گھر آ کر چائے نوشیف آئے گا وہ تھوک کہے گا وہ ہم تمہارے گھر پر قدم نہیں رکھیں گے میرے آقا کتنا چاہا کرتے تھے ہمیں کتنا محبت کیا کرتے تھے کتنا ہمارے لیے آپ نے قربانیاں دی کتنا ہمارے لیے تڑپا کرتے تھے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ وصال مبارک کا وقت تھا آخا کا سر مبارک میری ران پر رکھا ہوا تھا آخا سکرات کی سختی کی وجہ سے آپ کی زبان مبارک سے کچھ آواز نکل رہے تھے کچھ کلمات نکل رہے تھے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں اپنے کان کو لے کر آپ کے لب مبارک کے قریب لے کر گئی تو آپ فرما رہے تھے ربی حبلی ہمتی ربی حبلی ہمتی اے ہر پیغمبر کے جانے کے بعد اس امت کے لیے تو دوسرا پیغمبر بھیج دیتا تھا ہر امت کے لیے اس کے سر پر نبی کا ہاتھ رہتا تھا اے اللہ میں آخری پیغمبر ہوں میں آخری نبی ہوں مولا میرے چلے جانے کے بعد امت یتیم ہو جائے گی اس کے ساتھ رحم کرم کا معاملہ کرنا اس کے ساتھ محبت کا معاملہ کرنا میرا آقا تڑپا کرتے تھے میرے آقا رویا کرتے تھے میرے آقا بل بلایا کرتے تھے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ اتنا لمبا سجدہ کیا سجدے میں دعا کر رہے تھے ربی حبلی امتی ربی حبلی امتی اور فرماتے ہیں اتنا لمبا سجدہ مجھے لگنے لگا کہ آپ دنیا سے پردہ فرما دیں گے میں نے آپ کے پیروں کے پنجوں کو الٹا ہاتھ لگا کر دیکھا دیکھا تو گرمی موجود تھی میں نے کہا کہ آخا زندہ ہیں آخا حیات ہیں اللہ اکبر کیا ملتا ہے مسلمانوں عرش میں یاد کیا میراج میں یاد کیا مکے میں یاد کیا غار ہیرا میں یاد کیا بدر میں یاد کیا ہنین میں یاد کیا شیب ابھی طالب میں یاد کیا دنیا سے جاتا ہوا ہر انسان اپنی اولاد کو دیکھنا چاہتا ہے اپنی بیوی کو دیکھنا چاہتا ہے آخا کی بیویا نہیں تھی آخا کی اولاد نہیں تھی حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں دو عالم وسلم کے آخری وقت تھا دنیا سے پردہ فرمانے کا نماز کھڑی ہو چکی تھی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لائق نہیں تھے اتنی غشی آپ پر تاری تھی بار بار بے ہوش ہوتے تھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا عائشہ تم اپنے ابا حضور سے کہو کہ وہ مسلح سنبھالے میں وہ نماز پڑھائے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی فرمایا میرے آقا میرے سرفاہت میرے ابا میں اتنی طاقت نہیں میرے ابا میں اتنی ہمت نہیں کہ مسلح کو سنبھالے وہ آپ کی غیر موجودگی کو دیکھ کر وہ پریشان ہو جائیں گے وہ سوال نہیں سکتے فرمایا عائشہ کہو یہ کہہ کر آپ بے ہوش ہو گئے دوسری مرتبہ کہا پھر بے ہوش ہو گئے تیسری مرتبہ فرما عائشہ میرا حکم ہے کہ ابا سے کہو ابو بکر صدیق سے کہو کہ مسلح اور محراب کو سوالے گئے اقامت کہہ دی گئی حضرت ابو خریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں پیچھے سے آہستہ آہستہ قدم آنے لگا میں دیکھنے لگا میرے محبوب کے اداؤں کو میں دیکھنے لگا میرے محبوب کے جلوے کو میرے محبوب کے جمال کو فرماتے ہیں آہستہ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی کے حجرے کے پاس آیا اما عائشہ سے آقا نے فرمایا عائشہ یہ جو ذرا پردہ ہے اس کو ذرا سرکا دو فرمایا کہ کیوں فرمایا آخا نے میری امت کا آخری میں کر لینا چاہتا ہوں میں پھر اس امت کو حشر کے میدان میں دیکھوں گا یہ امت مجھے یہ بلال یہ ابو غفاری یہ صدیق فاروق میدان محشر میں دکھائی دیں گے ایک مرتبہ دیکھ لے دو عائشہ پر دیکھو سرکایا گیا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جی بھر کر امت کو دیکھا حضرت فاطمہ کو نہیں دیکھ سکتے تھے حضرت حسن کو نہیں بلا سکتے تھے حضرت حسین کو نہیں بلا سکتے تھے کتنا پیار کیا مسلمانوں کتنا رویا کتنا تڑ پہ اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں میں اپنے سر کی ٹوپی تمہارے قدموں پر رکھ کر کہہ کر کہتا ہوں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں رسول کا واسطہ کعبے کا واسطہ تمہاری ماں کی حرمت کا واسطہ اللہ کے لیے نماز نہ چھوڑو اللہ کے لیے داڑھی نہ مڑاؤ اللہ کے لیے گھروں سے اس شیطان کے ایجنٹ کو یہودی ایجنٹ کو لات مار کر نکالو یہ علماء کرام الحمدللہ للہ آپ کے علاقے کے اندر ہم نے دیکھا کہ اللہ کا بڑا کرم ہے احسان ہے کہ ان کے دلوں کے اندر دنیا کی محبت نہیں ہے اور نوجوانوں کو ایسے کمانڈ کر رہے ہیں کہ ان کو دین کی طرف لا رہے ہیں لگتا ہے کہ آپ کے گوکاک کا علاقہ دعوت و تبلیغ کے اندر سنتوں کی مہک کے اندر اور قرآن اور حدیث کے ماحول کے اندر مجھے انشاءاللہ لگ رہا ہے کہ اگر اسی نہج پر چلے گا اور اسی راستے پر چلے گا یہاں کی نو جو نوجوان کمیٹی ہے ہمارے علماء کرام کی تابع رہے گی یہ علماء کرام اس کی سرپرستی کرتے رہیں گے اور یہ علماء اپنے اکابرین سے مشورہ لیتے رہیں گے میں قسم کھا کر کہتا ہوں ہندوستان ہی نہیں پورے ایشیا کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر آپ کے گو کاک کا علاقہ ایک نمونہ بن جائے گا نمازوں کا اہتمام کرو چہرے پر سنت رکھ لو بے حیائی کو ختم کرو بے پردگی کو ختم کرو ٹی وی کی لانت کو نکالو سود کی لانت کو ختم کرو حلال کو اپناؤ حرام کو دھک کے دے کر نکالو دیکھو نبی کے دنیا سے پردہ فرماتے وقت آخری جو آم سے آنسو کے خطرے نکلے تھے میں آخری اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ کم سے کم ان آنسو کے خطروں کی تو لاج رکھ لو مسلمانوں حضرت ابو ہریرا رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں کان لگا کر سن رہا تھا آنکھیں ٹک ٹکی باندھ کر دیکھ رہی تھی میرے محبوب اور کیا فرماتے ہیں پردے کو سرکا دیا گیا بند کر دیا گیا پھر آقا فرماتے ہیں عائشہ ذرا اور تو کھولو کہا کہ کتنا دیکھیں گے کہا عائشہ امت سے جی نہیں بھرتا پھر ان کی ملاقات میدان بشر میں حوض کوثر کے پاس ہوگی حوض کوثر کا جام نہیں چاہیے مسلمانوں اللہ کارش نہیں چاہیے تمہیں تمہیں نبی کے ہاتھ شفاعت کا پروانہ نہیں چاہیے یہ چہرہ لے کر تم شفاعت کا پروانہ لو گے اس لباس کے ساتھ ان حرام کے لکموں کے ساتھ حوض کوثر پر جاؤ گے کیا نبی تمہیں دھکا دے کر سو کن لکم سو کن لکم کہہ کر نہیں نکالیں گے اور یہ نہیں کہیں گے وقال رسول یا ربی ان نقومی تخذو حادل قرآن محجورا کہیں گے ارے یہ لوگ آج حوض کوثر کے پاس بھیک مانگنے نکلو کبھی علماء تمہیں سمجھاتے رہے علماء تمہیں بتاتے رہے تمہاری رہبری کرتے رہے یہ سچ راستہ یہ جھوٹا راستہ یہ حق کا راستہ یہ باطل کا راستہ لیکن ہے کہ ماننے کے لیے تم تیار نہیں اس لیے حضرت ابو ریرا رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں نے دوسری مرتبہ دیکھا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے درخواست کر رہے تھے عائشہ ایک اور مرتبہ سرکا دو پردے کو سرکایا گیا آخا نے دیکھا آنکھوں سے آنسو کے قطرے نکل گئے اسی حالت میں آقا بے ہوش ہو گئے اور دنیا سے پردہ پروا گئے مسلمانوں ان قطروں کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کچھ نہیں ملے گا تمہیں کچھ نہیں ملے گا میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں تم لاکھ امریکہ کی غلامی کر لو امریکی تہذیب و تمدن کو اپنا لو سوائے ایمان نکالیں گے اور جیب خالی کریں گے دنیا بھی برباد خصیرت دنیا والا اس لیے ولی اللہ عزت ولی رسول ہی ولی المؤمنین عزت اللہ کے راستے میں ہے عزت رسول کے راستے میں ہے عزت مومنوں کے لیے ہے جو اللہ رسول کو ماننے والے ہیں ولا تہینو ولا ان کنتم مؤمنین غمگین ہونے کی کوئی ضرورت نہیں اور مسلمانوں مایوس ہونے کی بھی کوئی ضرورت نہیں مایوسی کبر ہے لا اللہ من رحمت اللہ ارے یار اتنے دنوں تک داڑھی مڈاتا رہا اتنے دنوں تک نماز چھوڑتا رہا اتنے دنوں تک امریکہ کا پیشہ پیتا رہا ایک ملا کے کہنے سے میں اپنی زندگی میں دین لاؤ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں حضرت موسا علیہ سلاط وسلم اللہ تبارک تعالیٰ نے سے ایک مرتبہ بات کرتے تھے اللہ سے ایک مرتبہ کہا اے اللہ دنیا میں جو سب سے بدترین آدمی ہے تیری دھرتی میں اس وقت مجھے وہ آدمی دکھا دے اور دنیا میں جو سب سے بہترین آدمی ہے وہ آدمی مجھے دکھا دے بات کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے جاؤ جنگل میں ایک درخت کے نیچے بیٹھ جاؤ درخت کے نیچے بیٹھ گئے ایک آدمی گیا پہلے کہا کہ مجھے بدترین آدمی دکھا دو آ ہاں یہ آدمی ارے صاحب یہ تو ایک نمبر کا شرابی کبابی حرامی اور زانی کون سا گنا جو یہ نہ کرنے والا وقت گیا دوپہر گئی اثر ہوئی سورج غروب ہونے کو تھا اب وقت آیا کائنات کے بہترین آدمی دیکھنے کا حضرت موسا علیہ سلاط وسلام درخت کے نیچے بیٹھ گئے اللہ نے وہی کہ اللہ سے بات کرتے تھے کہا کہ موسا اب اس درخت کے پاس جو سب سے پہلا آدمی جائے گا وہ کائنات میں اس دھرتی پر اس وقت کا سب سے بہترین آدمی موسا علیہ سلاط وسلام انتظار میں ٹک ٹکی بانگ کر دیکھنے لگے حیرت کی انتہا نہیں رہی جو آدمی صبح میں سب سے بدترین تھا اب رات میں سب سے بہترین آدمی وہ ہو گیا مصالح سلاط وسلام کی حیرت کی تعجب کی ارے حیرت کی تو بات ہے جو صبح میں جہنمی تھا شام میں جنتی بن گیا جو صبح میں بدترین تھا شام میں بہترین بن گیا علیہ سلاط وسلام سے رہا نہ گیا اللہ نے کہا رہنے دو موسا یہ میرے اس کے درمیان راز ہے علیہ السلام حجت کرنے لگے اللہ تبارک تعالیٰ سے ذکر کرنے لگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسا اصل میں کائنات میں سب سے بدترین آدمی تو یہی تھا لیکن یہ صبح میں لکڑ ہارا ہے لکڑیاں کاٹا کرتا ہے بیچا کرتا ہے اپنے بچے کو گود میں بٹھا کر پیٹ میں بٹھا کر لکڑیاں کاٹنے لے جا رہا تھا بچوں کی عادت ہوتی ہے الٹے سیدھے سوال کرتے ہیں بچے نے کتے کو دیکھا بکری کو دیکھا ابو جان ابو جان کیا یہی بڑا جانور ہے اس سے بڑا کوئی جانور نہیں تو کہتے ہیں کہ اس نے کہا ہاں بیٹا اس سے بڑا جانور ہے وہ گھوڑا ہے اب اس کے بعد کہا گھوڑا جب دکھایا گیا تو ابو جان ابو جان کیا دنیا میں یہی بڑا جانور ہے اس سے بڑا کوئی جانور نہیں کہنے لگے کہ بیٹا ہاتھی ہے اونٹ ہے اب ہاتھی اور اونٹ کو دیکھا تو پھر اس نے پوچھا ابو جان ابو جان کیا اس سے بڑی اللہ کی کوئی مخلوق نہیں اب وہ دکھایا پہاڑ بیٹا دیکھو یہ پہاڑ ہے کہنے لگا اس سے بڑی کوئی مخلوق ہے کہا کہ بیٹا یہ ہوا جو چل رہی ہے یہ اللہ کی مخلوق ہے کہا ابو جان اس سے بڑی بھی کوئی چیز ہے اللہ کی کہنے لگا آسمان ہے جو اللہ کی اس سے بڑی چیز ہے اچھا خاموش کب ہوتا آگے ایک سوال کر بیٹا ابو جان ابو جان اس سے بڑی بھی کوئی چیز ہے تو اس بندے کی زبان سے نکل گیا ہاں بیٹے اللہ کی رحمت اس سے بڑی ہے فرماتے ہیں موسا میری عزت و جلالت کی قسم جب اس نے میری رحمت کا واسطہ دیا میری رحمت غیرت میں آ گئی اور میں نے اسی وقت دنیا کے بدترین انسان سے سب سے بہترین آدمی بنا دیا مسلمانوں اٹھو توبہ کرو اللہ کہتا ہے ایک قدم آؤ میں دس قدم آنے کے لیے تیار ہوں تم چل کر آؤ میں دوڑ کر آنے کے لیے تیار تم دوڑ کر آؤ میں سینے سے لگان اٹھ اٹھ مسلمان خواب غفلت میں پڑا ہوا کتے اور سوروں کے پیشاب میں لپٹا ہوا حدیث میں آتا ہے جو فجر کی نماز چھوڑتا ہے شیطان اس کے ناک کے پاس کے اندر پیشاب کر دیتا ہے مسلمان تیری ناک سڑ چکی تیرے گھر میں ناچ گانا ہو کر بندوں بندروں کتوں اور سوروں جیسا ماحول ہو گیا ہے آ زمزم پی کر دیکھ آ قرآن کے پاروں میں آ کر دیکھ آ اللہ کی مسجد کی طرف آ آ گمبد قزرا کی طرف آ دیکھ تو صحیح اپنے کانوں سے سن نبی کا روزہ چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے نبی کی گمبد قزرا کی جالی رو رہی ہے چلا رہی ہے ہائے مسلمان تیرے لیے میں نے کتنا کچھ کیا اور آج تو کیا کر رہا ہے اٹھ جا مسلمان اٹھ نماز پڑھ کر تو دیکھ روزہ رکھ کر تو دیکھ میرا اللہ کی قسم تو لکھ کر رکھ لے اگر یہ بات غلط ہو اگر یہ بات غلط ہو میں زندہ ہوں میرے منہ پر جوتا مار دینا میں مر جاؤں میرے قبر پر لات مار دینا میں دونوں جہاں کے پیدا کرنے والے کی عزت و جلالت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جس دن تو قرآن کو اپنائے گا نبی کے طریقے کو اپنائے گا میرے اللہ کی قسم اس دن علی فلام بولی بتی روم کی آیت سادی کھا کر امریکہ تباہ ہو جائے گا یورپ تباہ ہو جائے گا وقت کا فرون پانی میں غرق ہو جائے گا موسا کی جیت ہو جائے گی قرآن کی جیت ہو جائے گی باطل بکل جال حق وضا کل باطل باطل ڈوب جائے گا حق غالب ہو جائے گا لائب کا اللہ ظاہر عرضی بیت مدرن ولا غورن الا ادخلہ اللہ کلمت الاسلام بعز عزیز وذل ذلیل کہ اس سرزمین کے اندر اللہ کا کلمہ عام ہو جائے گا اٹھ جا میرے بھائی اٹھ جا اٹھ جا تیرے داڑھی منڈانے سے کچھ نہیں ہوتا تیرے دھیڑے چواروں کی جو ہے طور طریقے اپنانے سے کچھ نہیں ہوتا سوائے دنیا اور آخرت کی تباہی اور بربادی کے اٹھ جا یا الذین آمنو اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ استاقلتم الى الارض کہ تمہیں اللہ کے لیے بلا بلایا جاتا ہے اللہ کے راستے کے لیے بلایا جاتا ہے کیا زمین کی ہتکڑیاں تم پر لگ جاتی ہیں نکلو ان ہتکڑیوں کو توڑو اس شیطانی بندے کو توڑو آؤ قرآن کی طرف سر بلندی تمہارا انتظار کر رہی ہے انا فتح نالا کا پتھم مبینہ کی بشارت تمہارا انتظار کر رہی ہے نصر من اللہ و فضل قریب کی بشارت تمہارا انتظار کر رہی ہے ولا ولا کی بشارت تمہارا انتظار کر رہی ہے مسلمانوں اٹھو مسلمانوں اٹھو یہ عیسائی کتے یہ یہودی کتے تباہ ہوں گے حدیث پاک میں آیا ہے ایک وقت وہ آئے گا مسلمانوں میں جب پرانا حدیث کو تھامیں گے ایک یہودی کتا کسی پتھر کے آڑ میں کسی چٹان کے آڑ میں جا کر پنا لے گا مسلمانوں کے قتل سے بچنے کے لیے تو وہ پتھر چیخ اٹھے گا ارے نوجوان کہا جا رہا ہے دیکھ میرے پیچھے ایک یہودی کتا چھپا ہوا ہے مسلمان تلوار نکالے گا اس کو قتل کر دے گا اٹھ مسلمان بشارتیں تیری بےتاب ہے خوشخبریاں تیری بےتاب ہے نبی کی پیشن گوئیاں تیری بےتاب ہے اٹھ قاب غفلت سے جاگ جا مسلمان جماعت کی سربندیاں مسلک کی سرحدیں سرحدیں تعصب اور مذہب پر جو ہے مسلک پرستی شخصیت پرستی کے توق کو نکال کر دیکھ دیکھ نبی کا کام کیا تھا تھا نبی کا مقصد زندگی کیا تھا صحابہ کا کام کیا تھا صحابہ کا مقصد زندگی کیا تھا آدھا اس نبی کے کام کی طرف آدھا اس کے مقصد زندگی کی طرف دیکھ روزی تو مقدر ہے کپڑا تو مقدر ہے اور اسے کوئی نہیں بدل سکتا آخری مرتبہ اللہ رسول کا واسطہ دے کر کہتا ہوں مسلمانوں اسی میں ہماری دنیا کی سلامتی اسی میں ہماری قبر میں راحت اسی میں ہماری آخرت کی سلامتی ہے اللہ کرے آپ کے اس علاقے کے اندر ایمان کا ماحول بنے مدینہ طیبہ کا ماحول بنے قرآن و حدیث کی خوشبو سے آپ کا علاقہ مہک جائے نوجوانوں کی تنظیم کا بننا اور اسلامی انقلاب کا بپا ہونا جگہ جگہ تعلیم بالغان کا انتظام ہونا اور پھر دینی اجتماعات وقتاً فوقتاً رکھنے کا انہوں نے ارادہ کیا اکابرین کو بلائیں گے ان کا مکمل ساتھ دو مسلمانوں میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ کل نکلنے والے سورج کی کرنیں ہماری کامیابی اور ہماری فتح کا پیغام لے کر آئیں گی اللہ سے دعا ہے اے رب قریب ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہم غفلت میں تھے ہم دنیا کے پجاری تھے مولا ہم مال کے پجاری تھے مولا ہمیں مال کی اور جو ہے دولت کی پوجا سے نکال کر مولا تیری عبادت کی توفیق نصیب فرما اے اللہ دنیا کے مقابلے میں ہمیں جنت کو قیمتی بنا جنت کے حوروں کا حسن ہمیں بتا جنت کے بلمان اور بہتی نہروں کی وہاں کی کیفیات کو ہمارے آنکھوں کے سامنے رکھ اے اللہ قل ان سلاتی مماتی کی رب العالمین ہمارا جینا مرنا تیرے لیے ہو اسلام کے لیے ہو قرآن کے لیے ہو حدیث کے لیے ہو اے اللہ مشرق والوں نے ٹھکرا دیا مغرب والوں نے ٹھکرا دیا شمال والوں نے ٹھکرا دیا جنوب والوں نے ٹھکرا دیا اے رب کائنات اگر تو ٹھکرا دے گا ہم کہاں جا کر پنا لیں گے مولا مولا پنا دے دے پنا دے دے ہم مال نہیں مانگ رہے ہیں اے اللہ ہم دولت نہیں مانگ رہے ہیں ہم ہم سلطنت نہیں مانگ رہے ہیں ہم حکومت نہیں مانگ رہے ہیں مولا تیری رحمت دے دے مولا مفرت کا سایہ دے دے عرش کا سایہ دے دے نبی کی محبت دے دے قرآن کی تعلیم دے دے سنتوں سے تعلق پیدا کر دے مولا اسی میں جیے اور اسی میں ہمارا انتقال ہو آمین باخردان الحمد للہ رب العالمین حضرات الحمد ہندوستان اور بیرون ہندوستان ہونے والے بیانات کو ریکارڈ کیا جاتا ہے اور اس کی سیڑیاں یہاں پر لائی گئی ہیں آپ حضرات سے درخواست ہے کہ جاتے ہوئے سیڑھی کو حاصل کرتے ہوئے جائیں